بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی علیہ رسول الکریم وعلی علی و اجمعین آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو کے دو عنوانات ہیں ایک عنوان جس پر آج گفتگو کرنا مقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اور اسلامی علوم و فنون میں بالخصوص اور انسانی فکر کے دائرے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے دوسرا پہلو حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لیے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ ہیں سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے کن معاملات میں یہ ماخذ اور مصدر ہے اس سے احکام کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس پر تفصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگی جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا علماء کرام کی غالب اکثریت کے نزدیک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے سنت سے مراد وہ طریقہ ہے یا وہ انداز اور ڈھنگ ہے جس پر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے یا جس کے مطابق کوئی کام کرتا ہے اچھے ڈھنگ کو بھی سیرت کہا جاتا ہے سنت کہا جاتا ہے اور برے ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے عربی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قسم کے انداز اور ڈھنگ کے لیے استعمال ہوا ہے خود حدیث پاک میں یہ لفظ اسی عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی سن فل اسلام سنتن حسنتن جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیدا کی یعنی اچھا ڈھنگ اختیار کیا کوئی اچھی ریت یا اچھا طور طریقہ ڈالا اس کو اس کا اجر ملے گا اور جو لوگ آئندہ ان پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا لیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا یہاں سنت کا لفظ اچھے طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے ومن من سنف ال اسلامی سنتن سیتن فالح وزرو و وزر عاملہ بھی ہا اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا سنتن سیتن برا طریقہ برا ڈھنگ یا بری ریت ڈالی معاشرے میں تو اس کو اس کا اپنے کرتوت کا گناہ بھی ملے گا اور جو لوگ اس برے ڈھنگ کو اختیار کریں گے ان کے گناہ میں بھی یہ شخص شریک رہے گا اس مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سنت کا لفظ عربی زبان میں اور احادیث میں طریقہ ڈھنگ یا ریت کے لیے استعمال ہوا ہے اسلامی شریعت کی اصطلاح میں سنت کے معنی ایک تو وہ ہیں جو کل تفصیل سے بیان کیے گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ وہ طرز عمل جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی جس کو قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے اور جو صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کر اختیار فرمایا اور نسل بعد نسلن مسلمانوں تک پہنچتا چلا جا رہا ہے اس طریقے کو بھی عربی زبان میں اور اسلام کی اصطلاح میں سنت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت دونوں شریعت کے ماخذ ہیں تو ہمارا مفہوم اسی مفہوم میں سنت ہوتا ہے ہمارے مراد اسی مفہوم میں سنت کے لفظ سے ہوتی ہے لیکن سنت کے ایک معنی اور بھی ہیں جو تھوڑے سے ہٹ کر ہیں اور ان دونوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں سنت کے سے معنی کیا ہے یہ میں کل عرض کر چکا محدثین سے ہٹ کر ایک اصطلاح علماء اصول کی ہے ایک اصطلاح فقہ اسلام کی ہے علماء اصول کی اصطلاح وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو شریعت کے احکام کا ماخذ و مصدر ہے جو ہم تک تین طریقوں سے پہنچا ہے جس کی میں بھی وضاحت کرتا ہوں تیسرا مفہوم فقہا کے نزدیک ہے فقہ اسلام عام بول چال میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ دو رکعت سنت ہے یہ تین رکعت فرض ہے یہ تین رکعت واجب ہے واجب اور فرض کے مقابلے میں جو سنت کی اس طرح استعمال ہوتی ہے وہ پہلے دو معنوں سے مختلف ہے یہاں سنت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا وہ حصہ جو لازمی اور واجب نہیں ہے جو فرض و واجب نہیں ہے جس کو اگر کیا جائے تو اجر ملے گا اور نہ کیا جائے تو امید ہے کہ اللہ کے یہاں باز پرس نہیں ہوگی یہ سنت کا تیسرا مفہوم ہے ان تینوں مفاہیم کو الگ الگ ذہن میں رکھنا چاہیے سنت کی تین قسمیں ہیں اور وہ ہم تک تین طریقوں سے پہنچی ہے ایک طریقہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ارشادات گرامی جو صاحب کرام نے سن کر بے ہی یاد کیے اور ہم تک پہنچے حضور کا ارشاد گرامی نمل اعمال ملعمالبنیات امرئ ما مانوا فمن کانت ہجرت الى اللہ و فهجرته الى الله و ومن کانت ہجرت الى دنیا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما مہاجر اليه یہ ایک مثال ہے سنت قولی کی کہ آپ کے زبان مبارک سے قول نکلا صحابہ نے اسی طرح یاد کر لیا ہم تک پہنچ گیا یہ سنت قولی ہے یا حدیث قولی ایک ہے سنت فعلی کہ صحابہ کرام نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے یا فلاں موقع پر آپ نے یہ کیا سنت قولی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے بے ہی الفاظ ہیں ور بیٹم نے اسے نقل کر لیا سنت قولی وہ ہے کہ ایک صحابی نے حضور کا طرز عمل دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں باہر والوں کے سامنے بیان کیا یہ سنت فعلی ہے ایک سنت تقریری ہے جس میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی فعل یا عمل ہے لیکن دوسروں کا فعل یا عمل حضور کے سامنے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی اس کو ناجائز نہیں قرار دیا یہ بھی سنت ہے اس طرح کی سنت سے بہت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عربوں میں بہت سے طور طریقے رائج تھے بہت سے معاملات پر عرب لوگ کاربن تھے ان معاملات اور طور طریقوں میں جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے خلاف دیکھا اس کی معانت فرما دی جس چیز کو شریعت کے خلاف نہیں پایا لیکن اس میں کوئی چیز قابل اصلاح تھی وہ آپ نے اتنے جز کی اصلاح فرما دی اور جن معاملات میں کوئی چیز قابل اصلاح نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا وہ اسی طرح چلتی رہی صحابہ کرام کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور اطلاع سے یہ بھی سنت تقریری ہے آپ نے سنا ہوگا کہ مزاربہ مشارکہ اسلام کے دو مشہور طریقے ہیں کاروبار کے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں کاروبار کے طریقے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن پاک نے کہیں مزاربہ کا حکم دیا ہے یا سنت میں کہیں مشارکہ کی ہدایت کی گئی ہے نہ قرآن پاک میں مزاربہ کا حکم ہے نہ سنت میں مزاربہ کا حکم ہے اس کے اسلامی طریقہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور شریعت کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے تو صحابہ کرام میں یہ دو طریقے رائج تھے مزاربہ اور مشارکہ اور بھی بہت سے لیکن ان دو کی مثال ہم لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جزوی ہدایات کے ذریعے اصلاح فرمائی بقیہ طریقے اسی طرح قائم رہے یہ سنت کا حصہ بن گئے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزاربہ اور مشارکہ سنت تقریری سے ہمارے سامنے آئے ہیں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی وہاں ایک صاحب کو وضو کی ضرورت پیش آئی انہوں نے دیکھا کہ پانی نہیں تھا انہوں نے تیمم کر لیا تیمم کر کے نماز ادا کر لی ایک دوسرے صاحب کو بھی وضو کی ضرورت پیش آئی انہوں نے بھی تیمم کر کے نماز ادا کر لی تھوڑی دیر میں پانی دستیاب ہو گیا ان میں سے ایک صاحب نے تیمم کیا جنہوں نے تیمم کیا تھا وضو کیا وضو کر کے نماز دہرا لی دوسرے صاحب نے پہلے صاحب نے نماز نہیں دہرائی اگلے دن جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خدمت میں حاضری ہوئی تو دونوں حضرات نے اپنا اپنا نقطۂ نظر بیان کیا ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی چونکہ شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے لہٰذا میری نماز ہو گئی مجھے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں تھی دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ مجھے خیال ہوا کہ چونکہ نماز کا وقت موجود ہے پانی مل گیا ہے وضو کرنا زیادہ افضل ہے اس لیے میں نے وضو کر کے نماز دہرا لی آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا لقد اسب سننا تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیا نماز نہیں دہرائی دوسرے ساتھ سے فرمایا کہ لقل اجر مرتعین تمہیں دوہرا اجر ملے گا گویا آپ نے دونوں حضرات کے اس نقطۂ نظر کو پسند فرمایا جائز قرار دیا اب یہ سنت ہو گیا سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کسی شخص کو پانی دستیاب نہ ہو اور وہ وضو کے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو یہ کافی ہے دوبارہ پانی ملنے کے بعد دوہرانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کوئی دوہرا لے تو اس کو دوہرا حاضر ملے گا اسی طرح سے اور بہت سے واقعات ایسے ہمیں مل سکتے ہیں حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ سنت تقریری سے کوئی چیز کیسے ثابت ہوتی ہے ان دو مثالوں سے اندازہ ہو جائے گا بعض حضرات کا کہنا یہ ہے اس دور میں اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے اسلام کے بنیادی تصور کے خلاف ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یا یہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیز سنت کے نام سے مسلمانوں کے پاس موجود ہے اس کی کوئی صنعت قرآن پاک میں یا کوئی اتھارٹی اس کی موجود نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی فضیلت سے محرومی کی بات ہے اگر صرف قرآن مجید رہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی آسمانی کتابیں اتار دی جاتی ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا بھیجے گئے جبکہ کتابیں تھوڑی اتاری گئیں کتابوں کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں ہے ایک روایت میں ایک سو چار ہے ایک روایت میں تین سو چودہ ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب ہے گویا اصل چیز نبی اور پیغمبر ہے کتاب کا اتارا جانا یا نہ اتارا جانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے جب مناسب سمجھا کتاب نازل فرمائی جب مناسب نہیں سمجھا کتاب نازل نہیں فرمائی اس لیے نبی کو اور پیغمبر کو اور اس کی رہنمائی کو کتاب اللہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا مزید برآں خود کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر وہ ہدایات واضح طور پہ موجود ہیں جن میں سے بعض کا کل تذکرہ انشاءاللہ کروں گا جس میں پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی تفسیر و تشریح کو قرآن مجید کے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ انی اوتی تو القرآن و مسلح مع ہوں یاد رکھو مجھے قرآن مجید بھی دیا گیا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اور بھی بہت کچھ دیا گیا ہے قرآن کی طرح اور بھی اس سے ملتی جلتی ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی گئی لہذا یہ دونوں قسم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے اللہ کی طرف سے حضور سادت السلام کو عطا ہوئی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کم و بیش چوبیس ہزار مرتبہ ہوا بظاہر چوبیس ہزار مرتبہ اگر وہی ہو اور قرآن پاک کی ایک مرتبہ بھی نازل ہو اگرچہ بعض لمبی لمبی صورتیں ایک وقت میں نازل ہوئی سورہ نام پوری ایک وقت میں نازل ہوئی سورہ یوسف پوری ایک وقت میں نازل ہوئی مکی صورتیں اکثر چھوٹی چھوٹی ایک ایک وقت میں نازل ہوئی تو یہ چوبیس ہزار مرتبہ وہی نازل ہونے کا کیا مفہوم ہے امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین قرآن مجید لے کر بھی اترتے تھے اور سنت لے کر بھی نازل ہوتے تھے کان جبریل علیہ السلاۃ وسلام ینزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسنہ کما ینز بالقرآن جبریل امین سنت لے کر بھی اترا کرتے تھے بالکل اسی طرح جیسے قرآن مجید لے کر اترتے تھے وہ یو المح کما یو القرآن اور جیسے آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت بھی سکھایا کرتے تھے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چوبیس ہزار مرتبہ جو نزول وحی ہوا اس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت کا نزول بھی شامل ہے اور جبریل امین نے سنت کے بنیادی احکام بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے اس لیے علم حدیث جو سنت کا سب سے بڑا ماخذ اور مرکز ہے سب سے بڑا ماخذ اور مصدر ہے اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے اور ضرورت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سنت کو بیان کرتا ہے سنت کی تفصیلات علم حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں سنت کا تحفظ اور سنت کی بقا کی ہر کاوش مسلمانوں کے لیے اسی طرح لازمی اور فضیلت رکھتی ہے جس طرح قرآن مجید کا تحفظ اور اس کے بقا کی کاوش ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ذکر و نانزرالحافظ لیکن اس وعدے کی جزوی تطبیق سنت پر بھی ہوتی ہے اس لیے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے ذکر میں قرآن وزیر شامل ہے لیکن ذکر یعنی یاد دہانی اس اسی وقت یاد دہانی ہو سکتی ہے جب اس کا مفہوم سامنے ہو اگر کوئی یاد دہانی ہو لیکن اس کا مفہوم کسی کی سمجھ میں نہ آئے کوئی شخص آپ کو کسی پرانی زبان میں یاد دہانی بھیجے پرانی رومن زبان میں یا لیٹن زبان میں اور آپ کو وہ زبان نہ آتی ہو تو یاد دہانی بے معنی ہے یاد دہانی اسی وقت بامانہ ہوگی جب آپ کی سمجھ میں آئے تو اس لیے اگر قرآن مجید کی تشریح اور توضیع موجود نہیں ہے تو یاد دہانی محدود ہو جاتی ہے اس کے اثرات محدود ہو جاتے ہیں اس لیے یاد دہانی کو محفوظ رکھنے کے لیے جہاں اس کے متن کا تحفظ ضروری ہے وہاں اس کی تشریح اور تعبیر کا تحفظ بھی ضروری ہے اور وہ تشریح و تفسیر کا تحفظ سنت کے تحفظ کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تلقین فرمائی کہ سنت کے تحفظ اور سنت کی بقا کے لیے بھی اسی طرح کوشش کریں جیسے قرآن پاک کے تحفظ اور بقا کے لیے کرتے ہیں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ المتمسک کو بھی سنتی عند فسادی امتی لہو اجر شہید کہ وہ شخص جو میری سنت کو ہاتھ سے تھامے ہوئے ہے میری سنت کا دامن پکڑے ہوئے ہے اس وقت جب امت فساد کا شکار ہو تو اس کے لیے شہدا کا اجر ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ لہو میں لہو اجر میں شہیدین شہید کہ اس کو سو شہیدوں کا اجر ملے گا سو شہیدوں کا اجر اس لیے ملے گا کہ ایک شہید جس مقصد کے لیے جان قربان کرتا ہے وہ کیا ہے وہ اسلام کی بقا اور اسلام کا تحفظ ہے امت مسلمہ کا تحفظ ہے اگر خدا نخواستہ سنتیں مٹ رہی ہوں سنت ختم ہو رہی ہو حدیث ختم ہو رہی ہو تو پھر امت مسلمہ کا وجود دینی بنیادوں پہ باقی نہیں رہ سکتا تو جن مقاصد کی خاطر شہید اپنی جان قربان کرتا ہے سنت کا تحفظ کرنے والا ان مقاصد کو دوسرے انداز سے حاصل کرتا ہے اس لیے اس کو ایک شہید یا سو شہیدوں کا اجر ملے گا مختلف اسباب اور نیتوں کے لحاظ سے امام شافی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے علاقے اور زمانے میں وہی حیثیت ہے جو صحاب کرام کی تعبین کے دور میں تھی صحابہ کرام کو تعبین کے دور میں عزت و احترام کا مقام کیوں حاصل تھا اس لیے حاصل تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی لوگوں تک پہنچا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ان کے ذریعے پھیل رہا تھا تو آج اگر ایک صاحب علم جو حدیث اور سنت کا علم رکھتا ہو اور اس کے ذریعے لوگوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہو تو گویا وہ وہی کردار ادا کر رہا ہے جو صحابہ کرام اپنے زمانے میں تعبین میں ادا کیا کرتے تھے اس لیے امام شافی نے ایک جگہ فرمایا کہ اہل الحدیث فی کل زمان کا صحابت فی زمان کہ علماء حدیث کی ہر زمانے میں وہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے زمانے میں تھی ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ اظہار رائے تا صاحب حدیث اظہار رائے تو صاحب حدیث فکان نہیں رائے تو آدم میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں کسی حدیث کے عالم کو دیکھوں کہ وہ حدیث بیان کر رہا ہے اور خود امام شافی ان میں شامل تھے تو گویا میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ایک صحابی کو دیکھا جو علم حدیث بیان کر رہے تھے یہ دینی اور اسلامی اہمیت اور ضرورت ہے حدیث اور سنت کی اس پر ایک دوسرے نقطۂ نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ وحی الہی جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس میں بنیادی کلیات اور ہدایات بیان ہوئی ہیں ان میں سے بعض کا ہم ذکر دیکھیں گے آئندہ چل کر لیکن ان ہدایات کا جو کتاب الہی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی تشکل نہ ہو اس وقت تک ان ہدایات پر عمل درامد بڑا دشوار ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہدایات پر عمل درامد ممکن نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا سابقہ آسمانی کتابوں کو دیکھیں آج حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کی سنت ناپید ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام پر اتارے جانے والے صحیفے ناپید ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کی ارشادات ہمارے علم میں نہیں ہیں بہت معمولی مبہم سے آثار ہیں ان کی سنت کے جو اس لیے محفوظ رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ شامل ہو گئے عرب میں ان کا رواج تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو اسلامی شریعت کا حصہ بنا دیا اس لیے وہ آج محفوظ ہیں ورنہ وہ محفوظ اتنے بھی نہ ہوتے حضرت موسا علیہ وسلام کو ماننے والے آج کئی کروڑ کی تعداد میں ہیں ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے بڑے وسائل ہیں لیکن حضرت موسا علیہ السلاد والسلام کی سنت موجود ہے کہ نہیں ہے ان کے ارشادات موجود ہیں کہ نہیں ہیں اس کے بارے میں یہودی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے پاس جو کچھ حضرت موسا علیہ السلاد والسلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک انتہائی غیر مستند مبہم اور غیر تاریخی چیز ہے مختلف انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے لیکن کوئی یہودی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے یا حضرت علیہ صلاح والسلام کے ارشاد گرامی ہے یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ آج یہ چار انجیلیں اناجیل اربا کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ چار انجیلیں جو عیسائیوں کے نزدیک مستند ہیں یا وہ اس کو مستند سمجھتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ صاحب اسلام کے ارشادات جگہ جگہ بیان ہوئے ان کی سیرت بیان ہوئی ہے لیکن ایک مورخ کے نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں ایک ایسے طالب علم کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں کہ جو چیزوں کو میرٹ پر جاننا چاہتا ہو جو محض کسی عقیدت مندی کی بنیاد پر نہ مانتا ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخی اعتبار سے ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں اول تو وہ بیانات اتنے مبہم ہیں جیسا کل میں نے ارض کیا کہ اگر ان کی فہرست بنانا چاہیں تو شاید تیس چالیس پچاس بیانات سے زیادہ ان کی فہرست نہیں بن سکتی پھر اگر ان بیانات کو درست مان لیا جائے تو ان کی تاریخی اتھینٹسٹی کیا ہے اس معاملے میں عیسائی مورخین بھی خاموش ہیں اور دنیا کے مورخین بھی خاموش ہیں جنہوں نے بیان کیا ان میں سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاصر نہیں تھا یہ بھی نہیں معلوم کہ کس نے سب سے پہلے بیان کیا کس زبان میں بیان کیا کس جگہ اس کو بیٹھ کے مرتب کیا وہ جو مرتب کیا تھا وہ نسخہ کہاں ہے ان میں سے کوئی چیز آج موجود نہیں ہے حلطیسہ صلاحت وسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ چیزیں لکھی ساٹھ سال ستر سال پچاس سال بعد وہ لکھی ہوئی آج کوئی بھی موجود نہیں ہے ان میں سے ایک نسخے کا کسی شخص نے ترجمہ کیا تھا وہ کون تھا یہ بھی معلوم نہیں وہ اس زبان کو جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا یہ بھی نہیں معلوم اس نے صحیح ترجمہ کیا یہ بھی نہیں معلوم مکمل ترجمہ کیا یہ بھی نہیں معلوم اپنی طرف سے کچھ ملا دیا یہ بھی نہیں معلوم کچھ چیزیں حذف کر دی یہ بھی نہیں معلوم اس نے ترجمہ کر کے چھوڑ دیا وہ ترجمہ دو سو ڈھائی سو سال کے بعد کہیں دریافت ہوا اور اس ترجمے کے یہ سارے ترجمے یہ اناجر اربا کی تاریخی حیثیت ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں سنت رسول کا اس کی تفصیل مزید میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ اگر میں آج آپ سے بیان کروں کہ یہ حدیث مبارک جو ابھی میں نے پڑھی کہ بنیات و نمال مانوا میں آپ سے یہ بیان کر سکتا ہوں کہ مجھ سے یہ حدیث کس نے بیان کی اس سے کس نے بیان کی اور میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تک پوری سند آپ کو سنا سکتا ہوں اور انشاءاللہ شاء آخری دن میں تبر کے طور پہ سنا دوں گا آپ کو پوری سند میں آپ کو بیان کر دوں گا کہ سیاہ سطح کی حدیث میں کس واسطے سے روایت کرتا ہوں ایسی کوئی چیز دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں دنیا میں کسی کے لیے ناقابل تصور ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلاط والسلام تو بہت پہلے تھے آج سے سو سال دو سو سال پہلے کے کسی آدمی کا بیان اس صنعت کے ساتھ کہ ہر آدمی ایک تاریخ وجود رکھتا ہو اور آپ کو اختیار ہوگا کہ ہر ایک کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کون شخص تھا اور میری ذمہ داری ہوگی کہ میں تاریخ سے ثابت کروں کہ یہ فلاں صاحب تھے فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے یہ ان کا نام تھا یہ ان کا کارنامہ تھا یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے اب وحی الہی کی طرف آتے ہیں وحی الہی کا یہ خاص اسلوب ہے قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے تورات میں بھی یہ اسلوب ملتا ہے جو حصے تورات کے مستند باقی رہ گئے اور انجیل میں بھی ملتا ہے جس حد تک انجیل میں استناد پایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی باتوں کو عمومی انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے کتاب الہی کے عمومی اصول ہوتے تھے کتاب الہی میں عملی تفصیلات روز مرہ کے احکام نہیں ہوتے اگر یہ ہونے لگے تو کتاب الہی کی کم از کم سو جلدیں ہوں قرآن مجید کی سو جلدیں ہوتی ہیں کہ یہ سب لکھا جاتا کہ ہاتھ یہاں باندھو نماز میں رفع یہ کرو یا مت کرو نماز میں کیا پڑھو کیسے پڑھو صرف نماز کے احکام اگر قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید دس گنا اس کی جلدیں بن جاتی پھر لوگ اس کو یاد کیسے رکھتے لوگ اس کو سمجھتے کیسے اس لیے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عمومی ہدایات اور عمومی اصول بیان کیے گئے ہیں یہ عمومی اصول تورات میں ہیں یہ عمومی اصول انجیل میں ہیں یہی بقیہ کتابوں میں ہیں اب اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ان اصولوں کو دینے کے بعد ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے جاؤ اور عمل سیکھتے جاؤ اگر کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو تو جو ان کا طرز عمل ہے وہ عدل و انصاف ہے اس کے مطابق کام شروع کر دو اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو جیسے یہ عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت شروع کر دو اس طرح سے کتاب الہی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انبیاء علیہ السلام کے سال ہا سال کی سنتوں کے نتیجے میں سامنے آتا ہے وہ ایک زندہ پائندہ وجود ہے لوگ اس کو دیکھتے جائیں اور کتاب الہی پر عمل درآمد کرتے جائیں سابقہ انبیاء علیہ السلام کی اقوام نے ان کی سنتوں کو بھلا دیا محفوظ بھی نہیں رکھا اور جتنا کچھ باقی رہ گیا تھا وہ بھلا دیا یاد نہیں رہا اب صورت یہ ہے کہ ان کے ہاں صرف نعرے اور اعلانات ہیں عمل درامد نہیں ہے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں عیسائیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو اصولوں کی تعلیم دی گئی ہم دو اصولوں کے علمبردار عدل و انصاف اور انسانیت سے محبت اکثر جگہ عیسائیوں کی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہ بات کہ انسانیت سے محبت سے کیا مراد ہے اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا عدل و انصاف کی تعریف کیا ہے اس کے عملی تقاضے کیا ہیں جب تک عملی تشکیل کر کے نہ بتایا جائے کہ عدل اس کو کہتے ہیں اس وقت عدل کا لفظ بے معنی ہے میں پوری زندگی تقریر کرتا رہوں کہ عدل ہونا چاہیے نہ میری زندگی میں عدل ہو نہ آپ کی زندگی میں عدل ہو تو یہ تقریر بے معنی ہے یہ بات کہنے کو تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ چانٹا مارے تم بائیں گال بھی سامنے کر دو کہنے کو تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی کیا بعض صورتوں میں استثنا بھی ہوگا یا ہر حالت میں ایسا کرنا چاہیے کیا کسی قاتل کے سامنے اگر قاتل ایک تلوار سے وار کرے تو آپ دوسرا کندھا بھی سامنے کر دیں کہ ادھر بھی وار کر دو یہ حکم ہے کوئی چور ایک کمرے میں ڈاکہ ڈالے تو آپ دوسرے کمرے کا بھی تالا کھول دیں گے یہاں بھی ڈاکہ ڈال دو اس پہ کہاں عمل درآمد کریں گے کہاں نہیں کریں گے کیسے کریں گے جب تک تفصیل سامنے نہ ہو اس وقت تک یہ بے معنی بات ہے حضرت علیہ اسرات والسلام کی سنت انہوں نے محفوظ نہیں رکھی گم کر دیا لہذا ان کے پاس سوا اس مبہم اور ویگ نعرے کے اور کچھ نہیں ہے حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کی سنت یہودیوں نے مٹا دی یہودی کہتے ہیں کہ تم اپنے پڑوسی کے لیے وہی کرو جو اپنے لیے کرتے ہو لیکن کیا یہودی اپنے پڑوسیوں کے لیے وہ کر رہے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے اسرائیل میں کیا کر رہے ہیں باقی جگہ کیا کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ نعرہ جو لکھا ہوا ہے تو رات میں ایک دو ستری ایک دو حرفی اور نصف سطری ایک تعلیم ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی سنت اور طرز عمل نہیں ہے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت نے وحی الہی کی ایک عملی تشکیل فراہم کی ہے ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے جس میں وحی الہی کے ایک ایک حکم ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی پوری نقشہ کشی کر دی ہے کہ اس پر عمل درآمد ایسے ہوگا اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی بھام نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کیا لفظ کس لیے اختیار کیا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو صرف نظری بیانات اور خوشگوار اعلانات ہوتے قرآن مجید کے اعلانات بھی نااز باللہ اسی طرح مجرد اعلانات رہ جاتے جیسے تورات کے اور انجیل کے اعلانات ہیں جیسے بقیہ مذہبی کتابوں میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس قوم کی مذہبی کتاب اٹھا کے دیکھیں بڑے اخلاقی اصول بیان ہوئے ہیں لیکن عمل درامد کا معاملہ صفر ہے وہ اس لیے صفر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عملی نمونہ نہیں ہے عملی نمونے تھے اللہ نے بھیجے انہوں نے اس کی تفصیلات باقی نہیں رکھی عدل محبت مساوات کرامت آدم یہ سارے اعلانات جو قرآن مجید میں کیے گئے ان کی عملی تشکیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے یہی وہ آسا ہے سنت رسول کا جس نے اس کلیمی کو بنیاد فراہم کی ہے آسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد اگر یہ آسا نہ ہوتا تو وحی الہی اس طرح سے ایک عملی طور پر ہمارے سامنے نہ آ سکتی ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کتاب الہی کے تحفظ کا وعدہ فرمایا ہے نحن نانعل ذکر و انا الحافظ ہوں اور مشاہدہ بھی یہ ہے کہ کتاب الہی قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو آج تک بے آئی ہی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچائی اس میں ایک حرف ایک شوشے اور ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام نے جس طرح لکھی آج تک اسی طرح لکھی جا رہی آپ میں سے جن بہنوں کو قرآن پاک پر گفتگو میں شرکت کا موقع ملا تھا ان کے سامنے میں نے بعض مثالیں عرض کی تھی ایک جگہ لکھا جاتا ہے وسما بنائی نہ دن و ائی دن میں پڑھی جاتی ہے ایک یا اور لکھی جاتی ہیں دو یا کیوں لکھی جاتی ہیں دو یا کسی کو نہیں معلوم اس لیے کہ حضرت زید ثابت نے جب لکھا تھا تو دو یا سے لکھا تھا بس آج تک اسی طرح اس کی پیروی ہو رہی ہے ایک جگہ ہے سترویں میں میں ہے کزال مومنین نن جل مومنین میں دو نون پڑھے جاتے ہیں ایک لکھا جاتا ہے یہ اس لیے کہ زید ثابت نے اسی طرح لکھا تھا اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں قرآن پاک میں لیکن کتاب الہی کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت کی مشیت دس چیزیں ہیں جو قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ کی گئی سب سے پہلے تو قرآن پاک کا متن جو ہمارے اس وقت کی گفتگو کے موضوع سے باہر ہے کہ قرآن پاک کا متن پوری طرح سے محفوظ ہے پھر متن محفوظ ہو اور مانا اور مفہوم محفوظ نہ ہو تو متن کی حفاظت سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا میں نے مثال دی کہ کسی پرانی کتاب میں ہمارے یہاں پراکرت بولی جاتی تھی اس علاقے میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں پراکرت گورمکھی رسم الخط میں لکھی ہو تو ہمارے اور آپ کے لیے بیکار ہے دو سو سال پرانا متن ہو ایک ہزار سال پرانا ہو دو ہزار سال پرانا ہو ہمارے لیے بے معنی ہے اس لیے کہ معنی اور مفاہیم اس کے مٹ گئے تو اللہ نے قرآن پاک کے متن کو بھی محفوظ رکھا اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے جو ہماری ان گفتگو کا موضوع ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے بقیہ قرآن مجید کی ہم اثر زبانیں سب مٹ گئیں جن جن زبانوں کو انسان بولتے تھے نزول قرآن کے زمانے میں آج ان میں سے کوئی زبان دنیا میں موجود نہیں ہے سب مٹ چکی ہیں صرف یہ قرآن مجید کی زبان موجود ہے اور یہ ایک ایسا عجیب و غریب استثنا ہے جس کی لسانیات کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی دنیا کی ہر زبان تین سو چار سو سال کے بعد بدل جاتی ہے آج جو میں اردو بول رہا ہوں یہ اردو آج سے چار سو سال پہلے نہیں بولی جاتی تھی تین سو سال کے بعد نہیں بولی جائے گی تین سو سال کے بعد آنے والے اس زبان کو شاید نہ سمجھ سکے لیکن عربی زبان واحد زبان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کم و بیش ساڑھے تین سو سال پہلے سے بولی جا رہی اس کی مثالیں موجود ہیں لمبی گفتگو ہو جائے گی اس لیے میں نہیں دہراتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ساڑھے تین سو سال پہلے کے نمونے زبان کے موجود ہیں آج ہم تک پہنچے ہیں اور اس میں یہی اسلوب یہی الفاظ یہی وکیبلری استعمال ہوئی ہے جو احادیث و قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جو اجتماعی عمل مسلمانوں کا ہوا ہے جسے تعامل کہتے ہیں یعنی نسل بعد نسل لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں یہ پوری طرح محفوظ ہے ہر دور کا عمل اور تعامل محفوظ ہے جس کا نہ صرف مسلمانوں کے اجتماعی طرز عمل سے بلکہ مسلمانوں کے پاس دستیاب متبوع ریکارڈ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعامل کے زمانے میں کیا تھا ایک مثال میں ایسے کہہ دیتا ہوں قرآن پاک میں ہے کہ عقیم الصلاح درجنوں جگہ سینکڑوں جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو لیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل نہیں بیان کی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ تفصیل میں نہیں گئے کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ کیا ہے کیسے اس تفصیل میں نہیں گئے آپ نے فرمایا سلو مارا تمنی وسلی جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نماز پڑھنا شروع کر دو صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کر دی صحابہ نے آگے تابین کو سکھایا تابین نے تبا تابین کو سکھایا اور ہر دور میں فقہ اسلام محدثین و مفسرین قرآن نماز کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے رہے آج مسلمان اربوں کی تعداد میں نماز ادا کر رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں آپ کو یہ جاننے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھتے تھے اس دور کی کوئی کتاب اٹھا کے فقہ کی حدیث کی تفسیر کی دیکھ لیں معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان بارہویں صدی ہجری میں ایسے کرتے تھے ساتویں صدی ہجری میں ایسے کرتے تھے نویں صدی ہجری میں ایسے کرتے تھے اگرچہ اس کی ضرورت نہیں آج جس طرح کر رہے ہیں یہ تعامل سے ثابت ہے لیکن مزید چیک کرنا چاہیں تو یہ سارا ذخیرہ موجود ہے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے یہ تحفظ تعامل ہے جو قرآن مجید کے تسلسل کے لیے ضروری ہے پھر جس ماحول اور جس سیاق و سباق میں قرآن مجید نازل کیا گیا اس ماحول اور سیاق و سباق کی پوری تفصیل محفوظ ہے اور یہ حدیث کے ذخیرے میں ہمارے سامنے آئی ہے سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی کر کے ہمارے سامنے رکھ دی گئی جس میں قرآن مزید نازل ہوا جب ایک حدیث کا طالب علم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے سیرت کا طالب علم سیرت کے واقعات کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں وہ سارا منظر متشکل ہو کے سامنے آ جاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا جس پس منظر و پیش منظر میں قرآن پاک کے احکام پر عمل درآمد شروع ہوا ایسی چیزیں جس کا بظاہر قرآن پاک کے سمجھنے سے یا حدیث پاک کے سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا وہ تفصیلات بھی صاحب کرام نے بیان کر دی اور اس کو محفوظ رکھا حدیث کی قسموں پر آگے چل کے بات ہوگی لیکن یہی ضمن ایک بات عرض کر دیتا ہوں ایک قسم حدیث کی کہلاتی ہے حدیث مسلسل حدیث مسلسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کوئی خاص نقطہ یا کوئی خاص کیفیت تسلسل کے ساتھ بیان ہوئی ہو کوئی خاص کیفیت تسلسل کے ساتھ ہر راوی نے بیان کی ہو اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں چنانچہ ایک حدیث کہلاتی ہے حدیث مسلسل بتشبیق تشبیق تشبیق کے معنی اس طرح سے ہاتھ ایک دوسرے میں کر کے باندھ لینا اس عمل کو تشبیق کہتے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تقریب فرما رہے تھے اور آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے اس طرح سے اور جب توبہ کر لیتا ہے تو ایمان دل میں ایسے داخل ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ نے کر کے بتایا جب صحابی نے اس کو نقل کیا تو انہوں نے بھی ایسے کیا شب بکا بے ناصاب یہی آپ نے دونوں انگلیوں کو پرو کر اس طرح سے کر کے بتایا کہ ایمان ایسے داخل ہو جاتا ہے پھر چوری کرتا ہے تو ایسے نکل جاتا ہے پھر فلاں عمل کرتا ہے تو ایسے نکل جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو داخل ہو جاتا ہے اس حدیث کو حدیث مسلسل بھی تشبیق کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک اس حدیث کو بیان کرنے والا اس عمل کی نقل کر کے بتاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر یہ نہ بھی ہو تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی لیکن اس سے ایک ایڈڈ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر جذباتی طور پر انسان اس ماحول میں چلا جاتا ہے جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اس کو کو بیان فرما رہے تھے جب مسیح نبوی میں یا جس مقام پر حضور اس کو بیان فرما رہے تھے تو انسان روحانی طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو صحابہ تابعین تبا تابعین اور حدیث کے طلبہ کے ذریعے حدیث کے اساتذہ کے ذریعے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں یہ ہے تحفظ ماحول کی ایک مثال اس طرح کی مثالیں اور بھی سامنے آئیں گی لیکن وہ پوری سیٹنگ جس میں حضور صاحب والسلام نے کوئی حدیث اشاد فرمائی یا سنت کا کوئی نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا قرآن مجید کی تعبیر و تشریف فرمائی تو اس ماحول کی تفصیلات کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور باقی رکھا جو شخصیت کتاب الہی لے کر آئی یہ خود ایک سمندر ہے ایک موضوع ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس موضوع پر بھی خطبات کا ایک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ سیرت کے موضوع پر لیکن حامل کتاب الہی کی سیرت کو بھی اللہ نے اسی طرح محفوظ رکھا کہ جس سے زیادہ کسی انسان کی شخصیت کی تفصیلات کو محفوظ رکھنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا انسان کے حاشی خیال میں وہ امکانات اور وہ تفصیلات نہیں آ سکتی جو سیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لیے کی گئی زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں اربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا بظاہر ہمارا خیال یہ کہ اسی لیے ڈالا کہ سیرت کے واقعات محفوظ رکھنے تھے کہ اپنے قبائل اور برادریوں کے نصب کو محفوظ رکھیں علم الانصاب ان کے ایک باقاعدہ فن ہے جس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں انصاب کے نام پر کہ عرب قبائل کا نصب کیا تھا کون کس کا بیٹا تھا کس کا پوتا تھا کس کا دادا تھا کس کی شادی کہاں ہوئی تھی کس کی کتنی اولادیں تھیں کس قبیلے کے آپس میں کیا رشتے داریاں تھیں ان معلومات پر درجنوں کتابیں آج بھی دستیاب ہیں جو لوگوں نے لکھی وقتاً فوقتاً اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ عربوں کا شوق تھا انہوں نے لکھ دی بہت سے لوگ اپنے شوق سے کتابیں لکھ دیتے ہیں اس لیے لوگوں نے لکھ دی لیکن محض یہ کہنا کافی نہیں ہے جب ان انصاب کی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے عجیب و غریب یہ محض اتفاق نہیں ہے عجیب و غریب بات یہ سامنے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہوئی وہ مرکوز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حالانکہ جب سے محفوظ ہوئی اس وقت تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کسی کو یہ حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا حضور کے چالیس سال کی عمر تک کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح چلے گا اور پھر ایک امت قائم ہوگی اور اس میں یہ معلومات جمع کی جائیں گی کسی کے حاشی خیال میں بھی نہیں تھا لیکن عربوں نے اپنے اپنے طور پر جو معلومات جمع کی جو کتابی شکل میں مدون ہوئی آج جس طرح ہم تک پہنچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر مرکوز ہے جیسے سرچ لائٹ ہوتی ہے آپ پانچ ہزار واٹ کا بلب کسی جگہ ڈالیں ایک نقطے پر تو جس طرح سے وہ نقطہ چمکے گا اور ایک ایک گوشہ اس کا روشن ہو جائے گا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور آپ کے پینتیسویں چالیسویں جد امجد تک عدنان تک ایک ایک چیز محفوظ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی دادیاں کون تھیں مثال کے طور پر ایک ایسی بات کہتا ہوں آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی دادی کا نام کیا تھا تو شاید آپ بتا دیں آپ میں سے اکثر بتا دیں اگر پوچھیں کہ دادی کی دادی کا کیا نام تھا تو شاید دس فیصد بتا سکیں اور اگر میں پوچھوں کہ دادی کی دادی کی دادی کا کیا نام تھا تو کوئی بھی نہ بتا سکے میں تو نہیں بتا سکتا نانی کا کیا نام تھا سب بتا دیں گے نانی کی نانی کا نام شاید دو چار بتا سکیں نانی کی نانی کی نانی کا کیا نام تھا کوئی نہیں بتا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد آپ کی دادیاں آپ کی نانیاں آپ کے نانا اور آگے آپ کی پھوپیاں اور آگے آپ کے چچا اور آگے ہر ایک کی تفصیلات پچیس پچیس تیس تیس نسلوں تک محفوظ ہیں حضرت صدیق کی محفوظ نہیں ہے حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہے ابو جہل ابو لہب کی محفوظ نہیں ہے خالد بن ولید کی محفوظ نہیں ہے یہ بڑے بڑے لوگ تھے عرب کے اسلام سے پہلے انہی کا چرچا تھا ان کے بارے میں محفوظ نہیں رہی جو محفوظ رہ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رہ گئی اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ نصب محفوظ رکھیں اور جو نصب عربوں نے زیادہ اہتمام سے محفوظ رکھا وہ وہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ یا واسطہ ملتا تھا سیرت کے واقعات کے محفوظ رکھے جانے کی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جس کی تفصیلات میں اگر میں جاؤں تو گفتگو موضوع سے نکل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر خود ارشاد فرمایا کرتے تھے جو آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے استوانہ حنانہ کہتے ہیں اس کے بعد جب تعداد بڑھنے لگی صحابہ کی تو کسی نے تجویز پیش کی کہ کوئی بلند جگہ ہو جس پر قیام فرمایا کریں وہاں سے ارشاد فرمایا کریں تو ایک صحابی نے ممبر کو ڈیزائن کیا کہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے جس میں آپ بیٹھ بھی سکیں بیٹھنا چاہیں کھڑے ہونا چاہیں تو کھڑے ہو سکیں چنانچہ ممبر بنا کر لے آئے اب بظاہر اتنا کافی ہے بس یعنی معلومات اور رہنمائی کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں لیکن یہ تفصیلات کہ ممبر کس لکڑی کا تھا وہ ممبر کس نے بنایا تھا اس کا سائز کیا تھا اس کا ڈیزائن کیا تھا وہ لکڑی کس نے کاٹی تھی کس جنگل سے کاٹ کر لائی گئی تھی کہاں بیٹھ کے بنایا گیا تھا اس پر لوگوں نے معلومات جمع کی کتابیں لکھی اور سیرت پر جو قدیم لٹریچر ہے اس میں کم و بیش بیس کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے بیس کتابوں کا جو ممبر کے ڈیزائن اور اس کے بارے میں تیار ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا کیسا استعمال فرماتے تھے نال مبارک اس کی شکل کیا تھی چمڑے کا تھا کہ ربڑ کا تھا شکل کون بناتا تھا کس سے خریدتے تھے ٹوٹ جاتا تھا تو کس سے مرمت کراتے تھے اس پر الگ سے کتابیں موجود ہیں اور ایک چھوٹا رسالہ اردو میں دستیاب ہے یہ اس شخصیت کے حالات کا تحفظ ہے جو شخصیت حامل قرآن اور ناقل قرآن ہے جس کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا پھر علوم سیرت وہ علوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق ہیں ارشادات اور طرز عمل سے متعلق تو سنت اور حدیث ہو گئی لیکن آپ کے ذات سے متعلق آپ کی شخصی اور جسمانی حالات اور واقعات سے متعلق ان کی وسعت کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے میری اور آپ کی عمریں کافی نہیں ہیں لوگ تسلسل کے ساتھ جس طرح سے تحقیق کرتے چلے آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو نئے نئے معاملات اور مسائل سامنے آ رہے ہیں اس کا صرف ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تحفظ کے لیے سنت کا تحفظ فرمایا سنت کے تحفظ کے لیے صاحب سنت کا تحفظ فرمایا صاحب سنت کی سیرت کے تحفظ کے لیے ہر وہ چیز جو بل واسطہ یا بلا واسطہ اس سے متعلق تھی وہ محفوظ رکھی گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست جو مخاطبین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اور ہمراہی صحابہ کرام صحابہ کرام کے حالات محفوظ رکھے گئے کل میں نے ارض کیا تھا کہ کم و بیش پندرہ ہزار صحاب کرام کے حالات موجود ہیں اور جو صحابی جتنے قریب تھے ان کے حالات اتنے ہی تفصیل اور دقت نظر کے ساتھ محفوظ ہیں انسان اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یہ ہر قوم میں ایک کلیا ہے انسانی تاریخ کی بہترین شخصیتیں ہر اعتبار سے وہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا اس لیے قرآن مجید پر عمل درآمد اجتماعی طور پر کیسے ہوا سنت کی اجتماعی تشکیل کیسے ہوئی حدیث کی رہنمائی کی روشنی میں امت نے کیسے جنم لیا یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک صحابہ کرام کا تذکرہ محفوظ نہ ہو صحابہ کرام کا تذکرہ محفوظ ہے اور کم و بیش پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات نام بنام اور نسل بنسل دستیاب ہیں ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کیسے پہنچے میں نے ارض کیا تھا کل کے چھ لاکھ افراد کے بارے معلومات محفوظ ہیں چھ لاکھ افراد کے بارے میں یہ واقعات جمع کیے گئے کہ یہ کون لوگ تھے یہ کس زمانے میں پیدا ہوئے ان کی شخصیتیں کس درجے کی تھیں ان کا علم و فضل کس درجے کا تھا اس پر علم رجال کے موضوع پہ جب گفتگو ہوگی تو تفصیل آئے گی علم رجال ایک ایسا فن ہے جس کی کوئی مثال دنیا کی کسی مذہبی یا غیر مذہبی علم میں نہیں ملتی نہ مذہبی علوم میں اس کی کوئی مثال ہے نہ غیر مذہبی علوم میں اس کی مثال ہے یہ دس وہ چیزیں ہیں جو سنت کے تحفظ کی خاطر اور قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان سب چیزوں کو محفوظ رکھا جائے پھر محض ان کے محفوظ رکھنے پر اکتفا نہیں ہوا بلکہ سنت نے اور احادیث کے ذخیرے نے ایک ایسا کردار ادا کیا انگریزی میں اگر آپ اجازت دیں ایک ایسا کیٹیکلسٹ رول پلے کیا کہ جس نے ایک انٹلیکچل ایکٹیویٹی کو ایک تحریک دی ایک ایسی فکری سرگرمی کو جنم دیا ایک ایسے تعلیمی عمل کا آغاز کیا جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے آج بھی جاری ہے حدیث اور سنت کے یہ ذخائر اسلامی علوم و فنون میں نہ صرف مسلسل بقا اور تحفظ کی ضمانت ہے بلکہ ان کی مسلسل توسیع اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہو رہی قاضی ابو بکر ابن عربی ایک مشہور محدث ہیں مالکی فقہ میں ان کا بڑا نمایاں مقام ہے فقی بھی ہیں مالکی فقی ہیں محدث بھی ہیں مفسر قرآن بھی ہیں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تمام اسلامی علوم جن کی تعداد اس وقت کم و بیش ساڑھے سات سو تھی ساڑھے سات سو اسلامی علوم سنت کی شرح ہیں سب کے سب بل واسطہ یا بلا واسطہ حدیث و سنت کی شرح ہے اور حدیث و سنت قرآن پاک کی شرح ہے لہذا قرآن پاک اور حدیث اور تمام علوم و فنون میں وہ رشتہ ہے جو درخت میں اس کے تنے و شاخوں میں اور پھلوں پھولوں میں پایا جاتا ہے یہ سارے علوم و فنون پھل اور پھول ہیں اور پتے ہیں سنت شاخیں اور تنا ہے اور قرآن پاک وہ جڑ ہے جس سے یہ سارے علم و فنون نکلے ہیں اس میں تفصیلی مثالیں دینے کا موقع نہیں گفتگو طویل ہو جائے گی لیکن چند مثالیں دے کر اکتفا کرتا ہوں جس سے یہ پتا چلے گا کہ اسلامی علوم و فنون کا آغاز علم حدیث اور سنت کی بنیاد پر کیسے ہوا مسلمانوں کا ایک بڑا اہم فن ہے علم کلام تھیولوجی جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتی ہیں اسکالسٹسزم علم کلام سے مراد وہ علم جس میں عقلی دلائل کے ذریعے اسلام کے عقائد کو ثابت کیا جائے اور اسلام کے عقائد پر کسی اعتراض کا جواب دیا جائے اس کو علم کلام کہتے ہیں اس پر کتابیں ہیں اس پر پورے لائبریریاں تیار ہیں کتب خانے ہیں لیکن اس علم کلام کا آغاز جن مسائل سے ہوا وہ مسائل سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ احادیث میں بیان ہوئے جن محدثین نے احادیث کے ان پہلوؤں پر غور شروع کیا جن میں عقائد بیان ہوئے تھے اور جب انہوں نے ان احادیث کی تشریح کرنی چاہی اس سے علم کلام پیدا ہوا ایک چھوٹی سی مثال کرتا ہوں مسلمان ہونے کے لیے ایمان لانا شرط ہے ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان سے کیا مراد ہے اس کی تعریف کیا ہے کیا محض دل میں یہ خیال کہ اللہ ایک ہے اور حضور صاحب السلام اللہ کے رسول ہے یہ کافی ہے یا اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے پھر اس سے زیادہ اگر ہو تو کیا ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ایک رائے اس زمانے میں یہ سامنے آئی کہ ایمان میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ محفوظ و متعین ہے مثال کے طور پر آمن رسول بماؤن علیہ ربی المنون کل آمن بلّہ و ملائکتی ہی و قطب ہی و رسول لا نفرق بین احد من رسلی یہ جو ایمان مفصل یا ایمان مجمل ہے یہ تو متعین ہے اس میں کمی بیشی کے معنی یہ ہے کہ میں پانچ چیزوں کے بجائے چھ چیزوں کو مانتا ہوں یا پانچ کے بجائے چار کو مانتا ہوں تو کمی بیشی تو نہیں ہو سکتی کچھ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی کچھ کا خیال تھا کمی بیشی ہو سکتی ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے تو زیادہ تم ایمان ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو اگر ایمان بڑھ سکتا ہے تو ایمان گھٹ بھی سکتا ہے تو اس پر لمبی بحثیں محدثین کے ہاں پیدا ہوئیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے قائل تھے کہ ایمان میں کمی بیشی کا امکان ہے کمی بیشی ہوتی ہے بعض اور اہل علم اور محدثین اس کے قائل تھے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ان دونوں میں کوئی تعارض نہ سمجھیے گا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے وہ ایمان میں کمیت میں کمی بیشی کو مراد لیتے ہیں کمی اعتبار سے یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے کمی نہیں ہو سکتی جو ایک منیمم ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم تقاضا ایمان کا کیا ہے کہ اللہ کو اس کے رسول کو کتابوں کو روز آخرت کو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی تعلیم کو مانا جائے اس سے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اس میں کوئی ایک چیز آپ گرا دیں گے تو مسلمان نہیں رہے گا کہ جی میں باقی چیزوں کو تو مانتا ہوں روز آخرت کو نہیں مانتا باقی چیزوں کو مانتا ہوں مسار اسلام کو نوز اللہ نہیں مانتا کسی ایک چیز کو بھی کم کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا کوئی ایک چیز اپنی سے سے بڑھا دے کہ جی میں سب کو مانتا ہوں فلاں صاحب کو مانتا ہوں جو بعد میں پیدا ہوئے پھر بھی مسلمان نہیں رہے گا اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی وہ صحیح کہتے ہیں کمی اعتبار سے کم کاف میم یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی جو حضرات یہ کہتے ہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کمی بیشی کا ذکر کرتے ہیں انٹینسٹی ایمان کی ایمان میں شدت میں ہمیشہ اضافہ ہو سکتا ہے صاحب کرام کو جو ایمان حاصل تھا وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا لیکن اس سے ایک بحث پیدا ہوئی جس میں ایمان کی نوعیت پر ذرا فلسفیانہ انداز سے غور و خوش شروع ہوا ایک ہائر انداز سے ایک زیادہ گہرائی میں جا کے غور ہوا اس سے علم کلام پیدا ہوا اور یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے یہ سوالات سب سے پہلے اٹھائے وہ اصلاً محدثین تھے امام بخاری مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل کہ کلام الہی قدیم ہے کہ حادث ہے قرآن پاک قدیم ہے کہ حادث ہے یہ خالص عقلی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے لیکن امام احمدین حنبل نے اٹھایا جو اصل ایک محدث تھے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم حدیث نے اور حدیث کے ذخائر نے ایک نیا رجحان اسلامی علوم فنون میں پیدا کیا اور اسلامی عقائد کی عقلی تعبیر اور اسلامی عقائد پر اعتراضات کا عقلی انداز سے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نئے علم کی تشکیل پر منتج ہوئی جس کو علم کلام کہتے ہیں جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کارنامے انجام دیے اس وقت علم کلام کی تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں لیکن متکلمین اسلام نے مسلمانوں کو اس گمراہی سے محفوظ رکھا جس گمراہی کا بڑے بڑے لوگ شکار ہوئے بڑے بڑے مذاہب اس کا شکار ہوئے ہر مذہب میں ایک چیلنج یہ درپیش رہا کہ اصل چیز معاملات کے صحیح یا غلط ہونے کی انسانی عقل ہے یا وہی الہی ہے مذہب ہے کہ وہی ہے یا عقل ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ عقل ہے تو مذہب کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا جیسے مغرب میں ہوا یورپ میں ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ مذہب ہے تو اقلیات کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا اور مذہب ختم ہو گیا جسے ہندو مت ختم ہو گیا یا پرانے مذاہب ختم ہو گئے متکلمین نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا متکلمین نے عقل کے رشتے کو خالص دینی معاملات سے جوڑا اور دینی معاملات کی عقلی تعبیریں کر کے ان دونوں میں وہ توازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں بیک وقت عقلی سلسلے بھی جاری رہے اور نقلی سلسلے یعنی نقل کی بنیاد پر جو سلسلے تھے وہ بھی جاری رہے اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیدا نہیں ہوا یہ علم حدیث کی دین ہے فقہ جو مسلمانوں کے امری رویے کی تشکیل کرنے کے علم کا نام ہے کہ مسلمانوں کی عملی زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پر کیسے ہوتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں فق اور حدیث کو الگ الگ چیز نہ سمجھیے گا یہ بڑی کم علمی کی بات ہے فق سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص کو ان نصوص کو جو انسانوں کے عملی رویے کی تشکیل سے عبارت ہیں ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے بعد ان میں جو ہدایت ہے اس کو مختلف صورتحال پر منتبق کیا جائے اس عمل کا نام فق ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہدایات مرتب ہوئی ان سے ایک نیا فن وجود میں آ گیا لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے اور علم حدیث سے یہ چیزیں سامنے آئی احادیث میں نماز کے احکام بیان ہوئے ہیں احادیث میں زکوٰۃ کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں احادیث میں حج کے احکام بیان ہوئے مناسب کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں احادیث میں خرید و فروخت کے احکام نکاح و طلاق کے احکام وراثت و وسیعت کے احکام بیان ہوئے ہیں یہ سارے احکام وہ ہیں جن سے وہ بنیادیں تشکیل پاتی ہیں جن پر عملی تفصیلات فقہ اسلام نے اور محدثین کرام نے مرتب فرمائی اگر علم حدیث نہ ہوتا تو علم فقہ وجود میں نہ آتا جو ابتدائی فقہ ہیں جن سے فقہ اسلامی وجود میں آئی ہے وہ سب کے سب اصلاً محدثین تھے امام مالک اصلاً محدث تھے امام احمد حنبل اصلاً محدث تھے امام شافی اصلاً محدث تھے امام محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے امام اوزائی محدث تھے امام ابو جعفر تبری محدث تھے امام سفیان سوری سفیان ابن اوینا محدث تھے یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے فقی مسالک وجود میں آئے اس لیے کہ انہوں نے احادیث پر اس نقطۂ نظر سے غور کیا کہ اس سے احکام کون سے نکلتے ہیں جن محدثین نے اس نقطۂ نظر سے غور کیا کہ عقائد کون سے نکلتے ہیں حسن بصری اور اس طرح کے اور بزرگ ان سے علم کلام مرتب ہوا اور جن بزرگوں نے اس نقطۂ نظر سے غور کیا کہ احکام کون سے نکلتے ہیں ان کی کاوشوں کے نتیجے میں علم فقہ مرتب ہوا اصول فقہ یعنی وہ بنیادی اصول وہ بنیادی رہنمائی جس سے کام لے کر روزمرہ کے فقی احکام معلوم کیے جا سکیں یہ سارا کا سارا علم حدیث کی دین ہے علم حدیث اور سنت میں وہ احکام بیان ہوئے ہیں جن سے اصول حدیث کا اصول فقہ کا علم نکلا ہے اصول فقہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے جینیس اور نبوغ کے دو بڑے نمونے ہیں ایک علم حدیث اور ایک علم اصول فق علم حدیث اس نبوغ کا جس میں معاملات اور معلومات کی وسعت پر دار و مدار ہو اور اصول فق وہ جس میں تخلیقی صلاحیتیں اور نئے نئے افکار اور نظریات کو سامنے لانے پر معاملات کی بنیاد ہو علم اصول فق نے علم کلام سے کہیں زیادہ عقل اور نقل کے درمیان جو تدبیر پیدا کی ہے عقل اور نقل کے درمیان جو توازن پیدا کیا ہے اس کی مثال دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی اور یہ بات آپ بلا خوف تردید نوٹ کر لیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ آج نہ ماضی میں نہ ماضی بعید میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کو اصول فقہ کے مقابلے میں رکھا جا سکے جو بیک وقت خالص دینی علم ہو اس اعتبار سے کہ اس کی اساس قرآن پاک اور سنت رسول پر ہو اور بیک وقت اس کی بنیاد خالص عقلی اور تجرباتی معاملات پر ہو جس کو عقل کا کوئی بڑے سے بڑا پرستار عقلی بنیادوں میں غلط قرار نہ دے سکے یہ مستحکم بنیادیں اصول فقہ کو علم حدیث سے حاصل ہوئی اس کی مثالیں میں دوں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اس لیے میں صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں دنیا سے پہلے اسلام سے پہلے دنیا میں تاریخ کا تصور موجود تھا کہ اسلام سے پہلے تاریخ کی کتابیں موجود تھیں کئی کتابیں ملتی ہیں جن میں قوموں کی تاریخیں بیان ہوئی ہیں یونانیوں میں بھی موجود تھیں ہندوستانیوں میں بھی موجود تھیں اور رومنز میں بھی موجود تھیں ہیروڈوٹس اسلام سے پہلے کا مورخ ہے اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں اس کی اتھینٹسٹی کتنی ہے کتنا مستند ہے یہ دوسری بات ہے لیکن اسلام سے پہلے کا ایک ذخیرہ موجود ہے ہندوؤں میں اسلام سے پہلے کتابیں موجود ہیں جن میں کچھ تاریخی نوعیت کی معلومات ہیں لیکن وہ چیز جس کو اسلام سے پہلے تاریخ کہا جاتا تھا وہ کیا ہے آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا مانتا ہے تو صحیح کرتا ہے نہیں مانتا تو بڑا احسان فراموش ہے لیکن تاریخ کا صحیح تصور تاریخ کا صحیح اصول جس ذریعے سے مسلمانوں کو اور انسانوں کو حاصل ہوا وہ علم حدیث ہے اسلام سے پہلے تاریخ کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ کسی قوم میں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں وہ سارے کے سارے بیان کر دو نقل کرو نقل کر کے جمع کر دو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ ہیرو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ماخذ کیا ہے یہ چیز آپ نے صحیح لکھی ہے کہ غلط لکھی ہے جھوٹ لکھی دی کہ سچ لکھ دی کس سے پوچھ کے لکھی آپ سے کس نے بیان کیا آپ وہاں موقع پہ موجود تھے کہ نہیں موجود تھے آپ اس کے چشمدید گواہ تھے کہ نہیں تھے یہ کوئی تصور تاریخ کے لوگوں میں موجود نہیں تھا علم حدیث نے سب سے پہلے یہ تصور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کرو تو پہلے یہ اطمینان کرو اور اطمینان دلا دو کہ تم اس واقعے کے عینی شاہد ہو اگر عینی شاہد نہیں ہو تو جو عینی شاہد تھا اس کا حوالہ دو کہ مجھ سے فلاں شخص نے بیان کیا جو عینی شاہد تھا پھر اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم جس واقعے کو بیان کر رہے ہو اس کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے اگر ذاتی مفاد ہے تو ہم قبول کرنے میں تعمل کریں گے اس لیے کہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آدمی بہت سی باتیں غلط نمایاں کر سکتا ہے صحیح باتوں کو دبا سکتا ہے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یہ تصورات جو سب سے پہلے مسلمانوں نے دیے سب سے پہلے اسلامی علوم و فنون میں پیدا ہوئے مسلمان مورخین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منتبق کر کے دکھایا مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد سے مرتب کر دی اور تاریخ نویسی کے اصول مقرر فرمائے یہ دنیا کو ایک ایسی بڑی دین ہے علم حدیث کی جس کے احسان سے دنیا کبھی بری ذمہ نہیں ہو سکتی آج مغرب میں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے جو فلسفہ تاریخ کے مورخین مانے جاتے ہیں جن کی کتابیں ہیں لیکن مسلمانوں میں سب سے پہلے ابن خلدون اور علامہ سخاوی جو اصلاً محدث تھے علامہ سخاوی جو اصلاً علم حدیث کے امام تھے ان کی کتاب ہے جو فلسفہ تاریخ اسلامی کی ایک بڑی نمایاں کتاب ہے الاعلان بالتوبیخ لمن اہل تاریخ اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نویسی اور ہسٹوریوگرافی کے اصول بیان کیے ہیں جو سارے کے سارے علم حدیث سے ماخوذ ہیں اختصار کے ساتھ اگر دیکھنا چاہیں انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے philosophical interpretation of history philosophical interpretation of history ایک بزرگ تھے لاہور میں پروفیسر عبدالحمی صدیقی مرحوم انہوں نے لکھی ہے مختصر کتاب ہے اس سے ذرا زیادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے شائع کی تھی قرآن کانسیپٹ آف ہسٹری اس میں یہ بتایا کہ قرآن پاک کی تعلیم کے نتیجے میں اور احادیث مبارکہ کی وضاحت کے نتیجے میں جو تصور تاریخ پیدا ہوا وہ کیا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں مزید اختصار درکار ہو تو مولانا شبلی نعمانی کی جو سیرت النبی ہے اس کی جلد اول کے مقدمے میں شبلی نے اس پر بحث کی ہے وہ آپ پڑھ لیں تین چار سفے کی بحث ہے اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا وہ ضرور پڑھ لیجیے گا سید النبی شبلی نعمانی جلد اول مقدمہ اصول دعوت کہ دعوت کا اصول کیا ہے جب دوسروں کو دعوت دی جائے تو کیسے دی جائے دوسروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا جائے بعد میں یہ پوری امت مسلمہ کا ایک انفرادی رویہ بن گیا ایک طرز عمل ان کا بن گیا کہ وہ ہر جگہ اسلام کی دعوت کو لے کر گئے لیکن اس کے اصول اور اس میں رہنمائی جو ملی وہ احادیث سے ملی تزکیہ و احسان جس کو کہتے ہیں یعنی انسان کو اندر سے کیسے پاکیزہ کیا جائے انسان کے اخلاق کو اندر سے کیسے سدھارا جائے یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فن ہے اس میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں بعض کتابیں اچھی ہیں بعض کتابیں اچھی نہیں ہیں بعض کتابوں میں ایسا مواد بھی ہے جو اسلامی نقطۂ نظر سے نظر ثانی کا محتاج ہے لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں بڑی صحیح باتیں کہی گئی ہیں اور احادیث اور سنت کی تعبیر اس انداز سے کی گئی کہ اس سے انسان کے مزاج اور اندر کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اخلاق اور کردار سازی کیسے ہوتی ہے جس کو علم تزکیہ اور احسان کہتے ہیں یہ سارا کا سارا علم حدیث سے عبارت ہے اور اس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رقاق کہتے ہیں جس کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا یعنی اندر سے دل کو کیسے نرم کیا جائے ان احادیث میں جو رہنمائی ملتی ہے اس کو علمی انداز سے کیسے مرتب کیا جائے اس سے ایک نیا فن پیدا ہوا علم سیر یعنی بین الاقوامی قانون اسلام کا یہ سارا کا سارا علم حدیث کی دین ہے شروع میں علم حدیث کے وہ علماء وہ محدثین جن کو بین الاقوامی تعلقات اور قانون جنگ قانون صلح سے زیادہ دلچسپی تھی وہ احادیث کے ان حصوں کو زیادہ محفوظ رکھتے تھے زیادہ پڑھتے پڑھاتے تھے جس سے بین الاقوامی تعلقات پر روشنی پڑتی ہو اس طرح سے الگ کتابیں وجود میں آنی شروع ہوئیں مغازی پر اور غزوات نبوی پر مغازی پر الگ کتابیں آنی شروع ہوئیں تو علم غزوات وجود میں آیا علم غزوات وجود میں آیا تو علم غزوات میں جو احکام ہے وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ وجود میں آنا شروع ہو گیا اور دوسری صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے بین الاقوامی قانون کے نام سے ایک نیافن وجود میں آ گیا جس کو علم سیر کہتے ہیں جس کی بنیاد اصلاً احادیث رسول پر ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا بجا فرمایا کہ انا افسح العرب میں عرب میں سب سے فصیح انسان اللہ نے دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ قوم کو قرآن کے تحمل کے لیے منتخب فرمایا اور جو رسول بھیجا وہ اپنے یعنی ایسے شہر میں بھیجا کہ جو فساد و بلاغت میں معیار اور مثال مانا جاتا تھا جہاں کی زبان ٹیکسالی سمجھی جاتی تھی یعنی مکہ مکے میں اس قبیلے میں بھیجا جس قبیلے کی زبان بڑی ٹیکسالی تھی یعنی قریش اور قریش میں فسی ترین انسان اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ماخذ ہیں فساد و بلاغت کے اصولوں کا جن محدثین اور مفسرین نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سیرت اور حدیث اور سنت کے ذخائر کا فساد و بلاغت کے نقطۂ نظر سے جائزہ لیا ادبیت کے نقطۂ نظر سے جائزہ لیا ان کے کاوشوں کے نتیجے میں علم بلاغت کے نام سے ایک نیا فن وجود میں آتا شروع آنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ بلاغت کے نام سے ایک بڑا فن مسلمانوں کا بن گیا یہ وہ علوم و فنون ہیں جو براہ راست علم حدیث کی تاثیر کے نتیجے میں مسلمانوں میں وجود میں آئے لیکن علم حدیث کی اہمیت ان سے بھی بڑھ کر ہے یہ علوم و فنون تو وجود میں آئے اور آج تک ان میں وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے ہر آنے والا دن علم حدیث میں ایک نیا میدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری خطبے میں گفتگو ہوگی ہر آنے والا استاذ علم حدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے ہر آنے والا طالب علم نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے اور اس میں علم حدیث کے نئے نئے گوشے ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں لیکن علم حدیث کی جو دیر پا اہمیت ہے جو دائمی ازلی اور ابدی اہمیت ہے وہ ہے بطور ماخذ تشریح اور ماخذ قانون کے جس پر مثالوں اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کل ہوگی ماخذ قانون اور ماخذ شریعت ہونے کی حیثیت میں سنت اور قرآن دونوں کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے قرآن مجید بنیاد ہے سنت رسول اس بنیاد پر تعمیر کیا جانے والا ڈھانچہ ہے قرآن مجید تنا ہے اور سنت رسول اس تنے سے نکلنے والی شاخیں ہیں قرآن مجید ایک ایسا مرکز ہے جس سے شعائیں نکل رہی ہیں وہ شعائیں <clears throat> سنت رسول ہیں قرآن مجید میں بنیادی اصول اور کلیات بیان کیے گئے ہیں فقی احکام جہاں بیان ہوئے ہیں کلیات کے پردے میں بیان ہوئے ہیں ان کلیات کی عملی تطبیق احادیث کے ذریعے ہوئی اس عملی تطبیق کے نتیجے میں مزید احکام نکلے فقہ اسلام نے اس پر غور کیا غور کرنے سے مزید احکام نکلتے چلے گئے جب دو قسم کے احکام کو سامنے رکھا گیا تو تیسرے احکام سامنے آ گئے دوسرے حکم کو سامنے رکھا تو چوتھا حکم سامنے آ گیا چوتھے اور تیسرے کو سامنے رکھا تو پانچواں سامنے آ گیا یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا جا رہا ہے اور ہر مرحلے پر اور ہر اسٹیج پر ان میں سے ہر حکم کی براہ راست جو وابستگی ہے وہ احادیث رسول و سنت رسول سے ہے کوئی حکم اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے فقی مسئلہ کوئی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کو براہ راست حدیث رسول کی سند حاصل نہ ہو گویا احادیث رسول نے فقی ارتقاء اور قوانین فقہ کی توسیع کے عمل کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جیسے گھوڑے کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ انسانی تصورات کو پھیلنے سے کوئی نہیں روکتا انسان کا ذہن ہر وقت کام کرتا رہتا ہے انسان کا ذہن کسی افق کا پابند نہیں ہوتا آپ رات کو سونے لیٹے آنکھیں بند کر کے سوچے تو لگے گا کہ پوری کائنات کا افق آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ کچھ ہے اور ایک لامتناہی وسعت ہے جو آپ کے سامنے ہے یہی وسعت لامتناہی انسان کی عقل میں ہوتی ہے اگر اس لامتناہی وسعت کو کسی حد کا پابند نہ کیا جائے تو انسان کبھی مشرق کی طرف جائے گا کبھی مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا بار بار ایک ہی سفر کو طے کرے گا اس لیے اس لگام کس کے رکھنا ضروری ہے حدود کے کا پابند رکھنا ضروری ہے یہ حدود کی پابندی اور یہ لگام کسنے کا عمل حدیث رسول اور سنت رسول نے کیا ہے قرآن مجید کے عمومی کلیات یا ہدایات وہ ہیں کہ جو اگر حدیث اور سنت کا حوالہ ختم کر دیا جائے تو اس کی اچھی تعبیر بھی ہو سکتی ہے بری تعبیر بھی ہو سکتی ہے قرآن مجید میں خود اپنے بارے میں کہ یادی بھی کثیر و عید البی کثیرہ ید البی کثیر و یادی بھی کثیرہ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سو گمراہ کرتا ہے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے جو لوگ سنت اور حدیث سے ہٹ کر قرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ عمومی چیز ہے عدل ہے عدل سے کیا مراد ہے عدل کیسے ہوگا جب تک اس کو کانکریٹائز نہیں کیا جائے گا سنت کی شکل میں اس وقت تک عدل کے جو جی چاہیں آپ مانا قرار دے دیں آج سے تقریباً ستر اسی سال پہلے بر صغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے اور حدیث اور سنت میں بڑا اختلاف ہے اس نے مسلمانوں میں فرقے پیدا کر دیے ہیں قرآن پاک پر سب کو جمع کرتے ہیں تو ایک بزرگ ان سے ملے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں سنت سے اور حدیث سے اختلاف ہوا ہے قرآن کی بنیاد پہ اتحاد ہو جائے گا یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ ذرا یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں تو نماز کا حکم ہے کہ عقیم الصلاح تو نماز آپ کیسے پڑھیں گے ایک شکل تو یہ ہے کہ حدیث میں جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا اس طرح پڑھیں اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھی جائے یا ہر شخص اپنے طریقے سے پڑھے پہلے انہوں نے کہا نہیں میں بتاؤں گا انہوں نے کہا اگر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو حق نہیں بتانے کا اور ان کے بتانے سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے آپ کے بتانے سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا تھوڑی رد و قدا کے بعد کہنے لگے نہیں ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق پڑھے گا میں اپنے ذوق کے مطابق تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے شاید تین یا چار طریقے ہوں کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے کوئی یہاں باندھتا ہے لیکن اس وقت تو ایک ارب طریقے ہوں گے اس لیے کہ ہر شخص اپنے طریقے سے پڑھے گا تو جو چیز وحدت کی خاطر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے تو اتنا بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو عمومی ہدایات اور احکام ہیں ان کی عملی تشکیل اور یقینی تشکیل اور متفقہ متحدہ تشکیل اگر ہوتی ہے تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے کسی اور ذریعے نہیں ہوتی دشمنان اسلام کی یا گمراہ فرقوں کی ہمیشہ یہ کابش رہی ہے کہ حدیث اور سنت کا اور قرآن مزید کا تعلق منقطع کر دیا جائے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا جن میں اکثر و بیشتر بڑے کم علم لوگ تھے بدو قسم کے لوگ تھے زیادہ علم نہیں تھا قرآن پاک تھوڑا بہت جانتے تھے حدیث کے ذخائر سے واقف نہیں تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض معاملات پر فیصلوں پر اعتراضات کیے اور ان کے خلاف جنگ شروع کر دی حضرت علی نے خوارج سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کو جو صاحب کرام میں اس وقت علم و فضل میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے قرآن فہمی میں ترجمان القرآن کا لقب ان کو حاصل تھا ان کو گفتگو کے لیے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے قرآن پاک کے حوالے سے بات کریں گے قرآن پاک کے حوالے سے بات مت کرنا اس لیے کہ قرآن پاک کے ایک حکم میں تو دس قسم کی تعبیریں ہو سکتی ہیں لیکن جو صحیح تعبیر ہے وہ صرف حدیث و سنت سے ملے گی اس لیے سنت کے حوالے سے ان سے بات کرنا قرآن پاک کے حوالے سے بات مت کرنا یہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو مشورہ دے رہے ہیں اور انہوں نے جا کے سنت کے حوالے سے بات کی اور بہت سے خوارج کو ان کی گمراہیوں سے روکا اور نکالا اس لیے علم حدیث کی اہمیت مسلمانوں کے لیے نہ صرف علوم و فنون کی خاطر بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بھی ناگزیر ہے اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں کل علم حدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہوا تھا علم حدیث کے آٹھ موضوعات مشہور ہیں جن کی تفصیل میں نے عرض کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کتابیں جو علم حدیث کے ان سارے موضوعات پر حاوی ہوں وہ کتابیں جامع کہلاتی ہیں جیسے امام ترمیزی کتاب الجامع ہے یا صحیح بخاری الجامع ہے لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں فقی احادیث کو فقی مسائل کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے وہ احادیث جس میں مسائل کی ترتیب فقہی ہو پہلے مثلا وضو کے احکام ہوں پھر نماز کے احکام ہوں پھر زکوٰۃ کے احکام ہوں پھر روزے کے احکام ہوں اور صرف فقی معاملہ سے متعلق احادیث کو لیا گیا ہو وہ کتابیں سنن کہلاتی ہیں جیسے سنن ابی داود سنن ابو داود احادیث احکام کا ایک بہت بڑا مصدر و ماخذ ہے شروع میں جب احادیث مرتب ہو رہی تھی اور صاحب کرام احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اور مصدر و ماخذ تھے تو ہر تابعی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہو کر ان کی احادیث نوٹ کر لیں اپنے پاس تو تابعین کے پاس جو احادیث کے مجموعے ہوتے تھے وہ صحابہ سے سنے ہوئے ہوتے تھے مثلا ایک صحابی نے حضرت صدیق سے سنی ہوئی احادیث اپنے پاس نقل کر لی پھر حضرت عمر سے سنی ہوئی احادیث نقل کر لی جو شروع شروع میں جو مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے مجموعے تھے لہذا ان کتابوں کو جس میں احادیث صحابہ کرام کی ترتیب سے ہوں مسنت کہا جاتا ہے مسنت کہا جاتا ہے اور مسندوں میں سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں احادیث شامل ہیں اچھا مسند کے ساتھ کچھ اور مسندیں ہیں مسند امام احمد ہے مسند ابو اوانا ہے مسند ابو داؤ تیالیسی ہے یہ سب وہ ہیں جس میں صحابہ کی ترتیب سے الگ الگ احادیث ہیں صحابہ کی ترتیب میں کیا ترتیب رکھی جائے امام احمد نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ اسلام میں ان کا درجہ کیا ہے سب سے پہلے اشرا مبشرہ کی احادیث ہے ان میں سب سے پہلے کا صدیقی احادیث ہے پھر بقیہ اشرا مبشرہ پھر بقیہ اور صحابہ جو ان کے خیال میں اسلام میں اونچا مقام رکھتے تھے کچھ مسند کے مصنفین نے کہا کہ الفابیٹیکل ترتیب رکھیں گے کچھ مصنفین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت جس صحابی کو ہوگی رشتہ داری میں چنانچہ بنو ہاشم کی حادیث پہلے یہ اپنے اپنی سہولت کی خاطر انہوں نے رکھی مسند گویا اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو صحابہ کی ترتیب سے بیان کیا گیا ایک کتاب ہوتی ہے حدیث کی موجم آپ نے نام سنا ہوگا موجم تبرانی کبیر موجم تبرانی صغیر موجم تبرانی اوسط اور بھی کئی موجمیں ہیں موجم سے مراد وہ احادیث ہیں جس میں مرتب کرنے والے نے اپنے استاد کی ترتیب سے احادیث کو جمع کی ہو مثلا آپ حدیث کی طالب علم ہیں آپ نے دس استادوں سے حدیثیں پڑھی اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس نوٹ ہیں اور جب آپ اس کو کمپائل کریں کتابی شکل میں تو آپ سب استادوں کی احادیث الگ الگ کرتے ہیں باب اول استاد الف کی حدیث ہیں باب دو بے کی حدیث ہیں سوم سو جیم کی حدیث ہیں اس طرح سے جو احادیث ہیں اس کو موجم کہتے ہیں کتاب کو اس میں بھی الفابیٹیکل ترتیب بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے موجم کے نام سے جو احادیث کی کتابیں ہیں جیسے تبرانی کی تین موجمے ہیں پہلے انہوں نے موجم کبیر لکھی پھر خیال کو کہ تو بہت بڑی ہے اس کی تلخیص کی موجم صغیر لکھی پھر خیال ہوا کہ بہت چھوٹی رہ گئی تو ایک موجہ میں اوسط لکھی جو درمیانے درجے کی ہے یہ تینوں موجہ میں چھپی ہوئی موجود ہیں اور دستیاب ہیں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے مصنفین نے یہ چاہا کہ صرف ان احادیث کو یکجا کریں جو تمام محدثین کے نزدیک صحیح ہوں جس میں روایتی اعتبار سے کوئی کمی بیشی نہ ہو اس پر آگے بات کریں گے کہ صحیح سے کیا مراد ہے صحیح احادیث کو انہوں نے ایک کتابی شکل میں مرتب کیا اس کا نام صحیح رکھا گیا صحیح بخاری کتاب صحیح ہے صحیح مسلم صحیح کہلاتی ہے صحیح ابن حبان صحیح کہلاتی ہے صحیح ابن خزیمہ صحیح کہلاتی ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو صحیح کے نام سے مشہور ہیں امام بخاری کی کتاب الجامع بھی ہے اس میں آٹھوں ابواب ہیں صحیح بھی ہے اس لیے کہ انہوں نے ساری احادیث صحیح اس میں بیان کی ہیں غیر صحیح احادیث کو بیان نہیں کیا صحیح سے مراد یہاں نہ سمجھیے گا کہ صحیح کا مخالف غلط ہے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے باقی غلط ہے نہیں غلط یہاں مراد نہیں ہے صحیح ایک اصطلاح ہے جس کا خاص مفہوم ہے جس پر آگے چل کے بات کریں گے جو صحیح نہیں ہے وہ غلط نہیں ہے لازمن تو غلط بھی ہو سکتا ہے غیر غلط بھی ہو سکتا ہے اچھا کچھ احادیث کی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو مستدرک کہا جاتا ہے مستدرک میم سین تے دال رے چھوٹا کاف مستدرک سے مراد وہ حدیثیں ہیں کہ جس میں بعد میں آنے والے کسی محدث نے کسی سابقہ محدث کی شرائط کو سامنے رکھ کر احادیث کا جائزہ لیا ہو اور ایسی احادیث جو سابقہ محدث سے رہ گئی ہوں ان کو ایک کتابی شکل مرتب کر دیا ہو مثال کے طور پر امام بخاری کی اصحیح ہے امام مسلم کی اصحیح ہے ان دونوں حضرات نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جمع کریں گے جن کی سند پوری رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تک براہ راست پہنچتی ہو جس میں درمیان میں کوئی خلا نہ ہو جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے اپنے حافظے اور عدالت اور اپنے جو معیاری اخلاقی پیمانہ ہے اس کے حساب سے سو فیصد پورے اترتے ہیں ہم اس میں کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کریں گے جو مشہور احادیث اور سنت متواترہ سے متعارض ہو اس طرح کی کچھ شرائط انہوں نے رکھی امام بخاری کی اس پر آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے امام بخاری کی شرطوں میں ایک اضافہ یہ بھی تھا کہ صرف اس راوی کی حدیث لیں گے جس کی اپنے استاد سے باقاعدہ ملاقات ثابت ہو ثبوت لقا یہ لفظ بار بار میں بولوں گا ایسے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں ثبوت لقا انہوں نے شرط رکھا کہ ملاقات ثابت ہوئی ہو امام مسلم نے کہا کہ ثبوت لقا ضروری نہیں ہے امکان لقا شرط ہے کہ اگر ایک محدث حدیث بیان کر رہے ہیں ایسے کسی محدث سے جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے معاصر تھے اسی جگہ تھے اور اس کا امکان موجود ہے کہ ان کی ان سے ملاقات ہوئی لیکن ہمارے علم میں نہیں آیا تو میں ان کی حدیث بھی تسلیم کر لوں گا کہ وہ صحیح حدیث ہے اس لیے کہ وہ خود اخلاق و کردار کے اتنے اونچے معیار پر ہیں مثلا امام مالک روایت کرتے ہیں امام زہری سے امام مالک اتنے اونچے درجے کے انسان ہیں کہ مجھے یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام مالک کی امام زہری سے ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی جب وہ روایت کرتے ہیں تو دونوں ایک زمانے میں تھے امام زہری مدینہ بارہ تشریف لائے حج کرنے کے لیے تشریف لائے مدینہ منورہ میں ایک طویل عرصہ رہے اس لیے اس کی تحقیق کیے بغیر کہ ان کی ملاقات ایکچوئل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی میں ان کی روایت قبول کروں گا تو انہوں نے کہا کہ امکان لقاء کافی ہے ثبوت لقاء ضروری نہیں یہ تھوڑا سا فرق ہے امام مسلم اور امام بخاری میں ان معیارات کی بنیاد پر دونوں نے اپنے اپنے مجموعے مرتب کر لیے ان دونوں حضرات کے کم و بیش سو سوا سو سال کے بعد امام حاکم تشریف لائے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سی احادیث ایسی موجود ہیں مختلف کتابوں میں جو ان دونوں محدثین کی شرائط پہ پورا اترتی ہیں لیکن ان دونوں نے ان کو اپنی صحیح میں ذکر نہیں کیا تو انہوں نے ایک نیا مجموعہ ان احادیث کا مرتب کر دیا جو مستدرک کہلاتا ہے المسترک علی صحیحین تو مستدرک سے مراد وہ مجموعہ ہے جو کسی سابقہ محدث کی شرائط پر بعد میں آنے والے محدث نے مرتب کیا ہو جس کی شرائط پر ہوگی اس کی مستدرک کہلائے گی صحیحین کی مستدرک ابو داؤد کی مستدرک ترمیزی کی مستدرک اس طرح کے کافی مستدرک کے نام سے کتابیں ہیں ایک کتاب کہلاتی ہے مستخرج مستخرج یعنی اس کے لفظی معنی تو نکالی ہوئی لیکن مستخرج سے مراد وہ مجموعہ ہے جس میں کسی بعد میں آنے والے محدث نے سابقہ مجموعے کی احادیث کو نئی صنعت سے بیان کیا ہو مثلا موتا امام مالک ہے اس میں امام مالک ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حد ثنا عن ابن عمر عن نبی علیہ السلاۃ والسلام کہ میں نے امام نافع سے سنا انہوں نے عبد ابن عمر سے سنا انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر حضور نے یہ بیان فرمایا اب بعد میں آنے والا کوئی محدث یہی روایت کسی اور صنعت سے بیان کرے روایت یہی ہو لیکن صنعت اور ہو تو گویا یہ صنعت زیادہ اتھینٹک ہو جائے گی یہ بات زیادہ اتھینٹک ہو جائے گی کہ ایک سے زائد سندوں سے مختلف واسطوں سے ایک ہی بات آئی ہے تو زیادہ صحیح ہے تو گویا پہلی کسی حدیث کو ری انفورس کرنے کے لیے مستخرج کے نام سے کتابیں مرتب کی گئیں یہ مستخرج کہلاتی ہیں حدیث کی بڑی بڑی اور مشہور قسمیں یہی ہیں باقی قسمیں اور ہیں جن کی کو خاص زیادہ اہمیت نہیں ہے ان میں سے ایک قسم جز کہلاتی ہے جز کے معنی تو حصہ لیکن جز سے مراد یا تو کسی ایک صحابی کی احادیث یا کسی ایک استاذ کی احادیث یا کسی ایک موضوع پر پائی جانے والی احادیث ان کے مجموعہ کا نام جز ہوتا ہے امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جز کے نام سے بعض محدثین نے اور کتابیں جز کے نام سے لکھی ہیں جز و حجت الوداع مثلا حجت الوداع سے متعلق ساری احادیث یکجا کر دی جائیں یا کسی موضوع پر ساری احادیث ایک جا ایک عنوان پر ہو جائیں یہ جز کہلاتی ہیں ایک مجموعہ اربعین کا ہے یعنی چالیس چالیس حدیثیں بہت سے محدثین نے مرتب کی اس لیے کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو میری چالیس باتیں سن کر آگے دہرائے تو اس کے لیے بڑی بشارت ہے تو اس بشارت کا مصداق بننے کے لیے چالیس احادیث کے مجموعے محدثین نے جمع کیے اور یہ سلسلہ جاری ہے آئندہ بھی ہو سکتا ہے آپ بھی یہ کر سکتی ہیں اگر آپ آج طے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کے چالیس حدیثیں مرتب کر دیں تو آپ اس حدیث کی مزداق ہو سکتی ہیں مثلا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ماں باپ کے حقوق پر چالیس حدیثیں پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس حدیثیں طلب علم کی فضیلت پر چالیس حدیثیں پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس حدیثیں صفائی پر چالیس کوئی عنوان آپ لے لیں اس پہ چالیس حدیثیں جمع کریں ترجمہ کریں مختصر تشریح کر دیں اور چھپوا دیں یا کسی کو پڑھا دیں تو آپ اس حدیث کا مزداق بن سکتی ہیں تو اربعین کے نام سے سینکڑوں مجموعے ہیں چالیس احادیث کے یہ احادیث کی بڑی بڑی قسمیں ہیں جو علم حدیث کے آخری بات کہہ کے آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں علم حدیث سے جو لوگ وابستہ ہیں ان میں بڑی تعداد تو ہمارے اور آپ جیسے طالب علموں کی ہوتی ہے جو طالب علم ہے وہ تو کسی شمار قطار میں نہیں آتے لیکن جو طالب علم سے ذرا آگے بڑھ کر جن کا درجہ ہے وہ کہلا سب سے پہلا درجہ ہے مسند نون کے زیر کے ساتھ مسند کے معنی سند بیان کرنے والا اسندا کے معنی سند بیان کی اور یسندو سند بیان کرتا ہے اور مسند کے معنی سند بیان کرنے والا یعنی وہ طالب علم حدیث کا یعنی وہ سنجیدہ طالب علم جو سند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرے اور سند اور رجال اور متن ان سب چیزوں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آگے بیان کرے وہ مثبت کہلاتا ہے یہ سب سے پہلا درجہ ہے اس کے بعد درجہ آتا ہے محدث کا اسے محدث کہا جاتا ہے یعنی وہ شخص جس نے علم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہو کہ علوم حدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعے اور حافظے میں محفوظ ہو وہ محدث کہلاتا ہے اس کے بعد کہلاتا ہے حافظ ایک تو ہمارے حافظ اندھے کو کہتے ہیں نابینا کو وہ مراد نہیں ہے یا قرآن کے حافظ کو بھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں وہ نہیں جو علم حدیث کی اصطلاح حافظ آپ کے اندازے کے لیے محض کروں کہ ایک زمانے میں حافظ ابن حجر اسقلانی جن سے بڑا محدث ان کے بعد سے کوئی پیدا نہیں ہوا وہ حافظ ابن حجر کہلاتے ہیں آج تک علامہ ابن تیمیہ حافظ ابن تیمیہ کہلاتے تھے ایک زمانے تک علامہ ابن قیم حافظ ابن قیم آج بھی کہلاتے ہیں اس درجے کے لوگ ہوں علم حدیث کے جیسے ابن تیمیہ ابن قیم اور ابن حجر تھے وہ لوگ حافظ کہلاتے ہیں جو علم حدیث کے ذخائر کو اپنی یادداشت میں محفوظ کیے ہوئے ہوں علم حدیث کے علوم و فنون ان کی یادداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کا کوئی گوشہ ان کے مطالعے سے خارج نہ ہو وہ اصطلاح حافظ کہلاتے ہیں اس کے بعد درجہ آتا الحجہ الحجہ سے مراد مختلف لوگوں نے مختلف بیان کی ہے کسی نے کہا کہ جس کو تین لاکھ حدیثیں یاد ہوں کسی نے کہا جس کو پانچ لاکھ حدیث یاد ہوں بارہ لاکھوں میں تعداد ہے اس کے بعد درجہ آتا ہے الحاکم کا الحاکم سے مراد وہ ہے جس کو ساری دستیاب حدیث زبانی یاد ہو جو بھی حدیث کا ذخیرہ اس وقت موجود ہے وہ سندوں کے ساتھ اس کو زبانی یاد ہو وہ الحاکم کہلاتا ہے اور جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ ہے امیر المومنین فی الحدیث امیر المومنین فی الحدیث جن بزرگوں کو مسلمانوں نے لقب دیا اس میں حضرت سفیان سوری جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں حضرت عبداللہ مبارک عبداللہ مبارک اس درجے کے انسان تھے ان سے حدیث کی روایت سننے کے لیے لوگ جمع ہوئے جب لوگ جمع ہوئے دوران حدیث ان کو چھینک آ گئی ان کے شاگردوں نے جب یہ اللہ کہا تو اتنا شور پیدا ہوا کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید فساد ہو گیا بغداد میں اور پولیس الرٹ ہو گئی کہ کیا واقعہ ہوا ہے بعد میں بتایا گیا کہ اب مبارک کو چھینک آئی تھی ان کے شاگردوں یہ الرحمک اللہ کہا یہ اس کا شور ہے اسی محفل میں شرکت کرنے والے شخص نے بیان کیا کہ عبداللہ نے مبارک جب حدیث بیان کر رہے تھے اور لوگ لکھ رہے تھے تو ایک ایک دوات کو آٹھ آٹھ دس دس آدمی استعمال کرتے تھے اور ٹوٹل تعداد دواتوں کی تریسٹھ ہزار قرب و جوار کے ایک کنویں کا پانی خشک ہو گیا تھا اس لیے کہ تازہ پانی ڈالنے والے اتنی کثرت سے تھے اپنی دوات میں دوات میں کتنا پانی پڑتا ہے اس کنویں میں پچیس دواتیں تر ہو سکتی ہیں کنویں کا پانی خشک ہو گیا تھا دوا سے پانی لینے والوں کی وجہ سے وہ امیر فی الحدیث کہلاتے تھے امام احمد حنبل امیر فی الحدیث کہلاتے ہیں امام بخاری اور مسلم ان دونوں کا لقب تھا امیر المومن الحدیث اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس درجے کے انسان کو امیر المومن الحدیث کہا گیا بعد میں امام مسلم شاید آخری آدمی ہیں جن کو اس سلسلے میں یہ لقب دیا گیا ان کے بعد کے کسی آدمی کے بارے میں میرے علم نہیں لیکن صرف ایک شخصیت کو علم حدیث میں کی تاریخ میں امیر المومنین کا لقب دیا گیا وہ حافظ ابن حجر اسقلانی ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ امیر المومنین فی الحدیث حافظ ابن حجر اسقلانی کس درجے کے انسان ہیں اس کا صرف اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ابن خلدون نے لکھا ہے ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتر کتاب کون سی ہے اس پہ بھی بات کریں گے صحیح بخاری اور مسلم کے کمپیریزن پر لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کی میجورٹی اوور ویلمنگلی صحیح بخاری کو قرآن مجید کے بعد اسلام کی صحیح ترین کتاب سمجھتی ہے اور مسلمانوں میں میجورٹی کا یہی نقطۂ نظر ہے اغلبیت کا یہی نقطۂ نظر ہے لیکن ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے صحیح بخاری کی شرح کا حق ادا نہیں کیا جس شان کی یہ کتاب ہے اس شان کی کوشش اس کتاب کی نہیں لکھی گئی اور یہ مسلمانوں کے ذمے ابھی قرض ہے یہ قرض ادا نہیں ہوا جب حافظ ابن حجر نے یہ کتاب لکھ دی فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے تو بال اتفاق امت نے کہا کہ حافظ ابن حجر نے وہ حق ادا کر دیا جو امت کے ذمے تھا اس درجے کے انسان حافظ ابن حجر ایک حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح فتح کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں رہی مفہوم یہ تھا فتح الباری جب لکھی تو لوگوں نے کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح اب شرح حدیث کے لیے گھر بار ترک کرنے کی ضرورت نہیں فت الباری لکھی جا چکی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کچھ سوالات ہوں تو اس کا جواب باقی باتیں کر آپ نے اشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے دس چیزوں کی حفاظت کی شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی آپ نے حفاظت سیرت تک چھ چیزوں کا تذکرہ کیا پلیز دیگر چار کو دوبارہ بیان کر دیں میں دوبارہ بیان کرتا ہوں میرے پاس نوٹ کیا ہوا ہے جو دس چیزیں میں نے بتائی تھی جو سیرت کے تحفظ اور قرآن مجید کے تحفظ کی خاطر جو بیان ہوئی وہ ہے تحفظ حامل کتاب الہی یعنی سیرت اس کے کے بعد ہے تحفظ متعلقات سیرت اس کے بعد ہے وضاحت علوم سیرت اس کے بعد ہے تحفظ سیر صحابہ اور اس کے بعد ہے تحفظ راویان شرح حدیث یعنی قرآن مجید اس کے بعد اگلی جو آپ نے چالیس احادیث کا مجموعہ لکھنے کی معلومات دی ہیں تو خود عربی ٹیکسٹ ٹیکس لکھنا درست نہ آئے تو اس کا کیا حل ہوگا جبکہ میں نے ابھی نیت ابھی کر لی ہے کہ ایسا کروں گی کوئی بات نہیں آپ عربی زبان میں کوئی کتاب سیرت کی لے لیں اور جس کا ترجمہ ہو انگریزی میں کتاب لکھنی ہو تو انگریزی ترجمے کے ساتھ حدیث کتابیں موجود ہیں اردو میں کرنا ہو تو اردو موجود ہیں وہاں سے فوٹو کاپی لیں اس کو کاٹ کے پیش کریں اور نیچے جو لکھنا ہو اپنی تفسیر یا شرح کتابوں کی مدد سے وہ آپ لکھ دیں خود عربی لکھنے میں مشکل ہوتی ہے تو نہ کریں sir with due respect please use some easy language during the lecture آپ چاہیں تو میں انگریزی میں بات کرنے کو تیار ہوں اردو میں انگریزی بولنا ذرا مجھے ناگوار ہوتا ہے اس لیے میں اردو میں انگریزی الفاظ نہیں بولتا لیکن کوشش کروں گا آگے بری سنت نکالنا یا بری ریت نکالنا غلط ہے یہ سمجھائیے کہ اچھی ریت نکالنا کیا سنت سے بڑھنے یا بدت جاری کرنے سے مختلف ہے دیکھیے بدعت کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں ہم جن معاملات میں شریعت کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں وہ تین بنیادی چیزیں ہیں ایک ایریا عقائد کا ہے جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے ایک ایریا عبادات کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج تلاوت قرآن نوافل صدقہ جو بھی چیزیں عبادت کی ہیں ایک چیزیں جو عادات یا معاملات کہلاتی ہیں جو انسان ہر انسان کرتا ہے مسلمان ہو یا نہ ہو کھاتا پیتا ہے سواری کرتا ہے کپڑے پہنتا ہے کاروبار کرتا ہے تجارت کرتا ہے جہاں تک بدعت کا تعلق ہے وہ پہلی دو چیزوں سے تعلق ہے معاملات یا عادات بدعت نہیں ہوتی اگر دین کے عقائد میں کوئی ایسا عقیدہ میں آج نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وضاحت کے لیے جس کی ضرورت نہیں ہے وہ بدعت ہے اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی ایسا طریقہ میں ایجاد کر لوں جس کی حضور نے تعلیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم دیے ہوئے طریقے کے لیے جس کی ضرورت نہ ہو وہ بدت ہے مثال کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الہدا نہیں بنایا تھا الہدا اس طرح کے ڈیسک نہیں لگائے تھے جیسے آپ نے لگائے ہیں ایسا روشنم نہیں بنایا تھا لیکن یہ چیز بدعت نہیں ہے اس لیے کہ دین کی تعلیم کے لیے یہ ضروری ہے جو چیز دین کی خدمت کے لیے ضروری ہو وہ بدعت نہیں ہے جس کی ضرورت نہ ہو اور جس کی حضور نے تعلیم نہ دی ہو لیکن عبادات اور عقائد سے تعلق ہو وہ بدت ہے معاملات میں اگر کوئی چیز حرام نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی نئی نئی چیزیں لائیں مکان بنانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں کاروبار کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں کپڑا اچھے سے اچھا بنوائیں گھر کو اچھے سے اچھا ڈیکوریٹ کریں اگر وہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے سونے کے برتن نہ رکھیں گھر میں اچھے سے اچھا برتن رکھے جائز ہے مردوں کے لیے ریشم نہ ہو اچھے سے اچھا کپڑا پہنے جائز ہے مرد زیور نہ پہنے سونے چاندی کا وہ جائز ہے یعنی معاملات میں صرف حلال و حرام کی قید ہے جو حرام ہے اس سے بچیں باقی جتنا مرضی جو مرضی کریں لیکن عقائد اور عبادات میں صرف اس حد تک رہے جس حد تک رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اور آپ کی نے اجازت دی ہے اس سے آگے جانا وہاں جائز ہے جہاں اس کے لیے ناگزیر ہو جو حضور نے سکھایا ہے مثلا حج کی تعلیم دی حج فرض ہے لیکن حج کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آج ویزا لینا ناگزیر ہے بغیر ویزا کے آپ جا نہیں سکتی ویزا کے لیے پاسپورٹ ضروری ہے پاسپورٹ کے لیے تصویر بنوانا ضروری ہے تو یہ چیزیں عارضی طور پر ضروری ہو جائیں گی اس لیے کہ اس کے بغیر یہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی اگر ہو سکے تو پھر نہ پاسپورٹ بنوانا ضروری ہوگا نہ تصویر بنوانا نہ ویزا لینا یہ چیزیں بدت نہیں کہلائیں گی اگرچہ خالص عبادات سے تعلق رکھتی ہیں لیکن بدت نہیں ہے اس لیے کہ عبادت کے لیے ناگزیر ہے جو چیز نہ ناگزیر ہو نہ حضور نے تعلیم دی ہو میں آپ سے کہوں کہ جی کل سے آپ روزانہ ساڑھے نو بجے کھڑے ہو کے اور چھ رکعت نماز پڑھا کریں جماعت سے اور روزانہ پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں دوسری میں فلاں پڑھیں اور سجدے میں یہ دعا کریں اور یہ لازمی ہے یہ بدعت ہو جائے گی یہ بدعت ہے بالکل اس لیے کہ مجھے ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کوئی خاص نماز کی آپ کو تلقین کروں جو حضور نے نہیں سکھائی یا میں کہوں کہ جی آپ میں اٹھارہ ستمبر کو پیدا ہوا تھا تو آپ میرے پیدائش کی خوشی میں اٹھارہ ستمبر کا روزہ رکھا کریں یہ بدعت ہے اس لیے کہ حضور نے ایسے کسی روزے کی تعلیم نہیں دی معاشرے میں منکرین حدیث کی تعداد بڑھ رہی ہے عموماً لوگ ان کی باتوں سے متاثر نظر آتے ہیں ایک ایسا انسان سیدھا سادہ ان کے پروپگنڈے سے کس طرح بچ سکتا ہے اسی طرح بچ سکتا ہے کہ لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم دی جائے جیسے آپ یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور رہنمائی پہنچائی جائے اس اردو رسالے کا نام بتا دیں جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا ذکر ہے یہ اس کا اردو نام مجھے یاد نہیں رہا یہ مولانا شف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا عربی نام ہے وہ اپنی کتابوں کے عربی نام رکھا کرتے تھے لیکن رسالہ چھوٹا سا ہے اردو میں ہے غالباً تیس چالیس صفحے کا ہے آج سے بہت پہلے چھپا تھا اور کوئی پینتیس چالیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا چالیس احادیث سے مختلف ٹاپک لے کر مختلف ٹاپک لے کر بھی بنا سکتے ہیں ایک موضوع سے بھی آپ کو اختیار ہے حدیث ہر جگہ رہنمائی فراہم کرتی ہے وہ سبجیکٹ وائز ہو یا الگ الگ ہو جن لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم سنت کو صحیح مانے تو ہم اللہ کو ناوز باللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں جیسے اللہ کہتا ہے کہ میں نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور لوگ نماز کا طریقہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں ایک جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا بڑا زبردست ہے اور بہت سے معاملات پہ صادق آتا ہے جب خوارج نے آپ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا تو جو عنوان اختیار کیا وہ تھا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ان الحکم اللہ للہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور آپ نے دو آربیٹریٹر مقرر کر دیے تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ حق ان ارید ابحل باطل یہ جملہ تو حق ہے لیکن مراد اس سے باطل ہے نیت اور اور اور عزائم برے ہیں باطل ہیں جملہ درست ہے تو یہ جملہ تو درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے لیکن یہ نیت اس سے باطل ہے قرآن پاک کوئی نظری یا مجرد یا ایبسٹریکٹ کتاب نہیں ہے کہ کسی خلا میں نازل ہوئی ہو بلکہ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا خود قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کل اس پہ بات کریں گے کل کی گفتگو کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے قرآن مجید میں ہے کہ آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کتاب کو بیان کریں ان لوگوں کے سامنے جن کے لیے اتاری گئی ہے بیان سے کیا مراد ہے اگر بیان یہی آیات کا دہرانا ہے تو بیکار ہے تحصیل حاصل ہے بیان سے مراد کیا تھی کیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم صرف آیات کے دہرانے پر اکتفا فرماتے تھے یا اس کی وضاحت بھی فرماتے تھے اگر صرف آیات دہرانے پہ اکتفا کرتے تھے تو تحصیل حاصل ہے سننے والا کسی سے بھی سن لے میں آج قرآن پاک پڑھ لوں وہ کافی ہے اور اگر وضاحت فرماتے تھے تو اسی وضاحت کا نام سنت ہے پھر قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ نبی کے چار کام ہیں یتلو علیہم آیات ہی اس کی آیات تلاوت کرتے ہیں وہ یوزکی ہم تزکیہ کرتے ہیں اندر سے ستھرا کرتے ہیں وہ المحم الکتاب کتاب کی تعلیم دیتے ہیں والحکمہ تو یہ جو باقی تین چیزیں ہیں یہ پہلی چیز میں شامل ہیں کہ نہیں ہے یتلو علیم آیات ہی میں تو وہ چیز شامل ہو گئی اگر قرآن ویسے بغیر حضور کی تشریح کے واضح تھا تو یتلو علیم آیات ہی کافی تھا یہ یوزکی ہی حضور کیسے کرتے تھے کو ہدایات دیتے تھے زبان مبارک سے یا خاموش رہتے تھے تو وہ جو ہدایات تھیں وہ کیا ہیں وہ قرآن پاک کے اس تزکیے کی وضاحت ہیں کہ نہیں ہے اور تعلیم کتاب کیا ہے وہ تلاوت آیا سے مختلف چیز ہے تلاوت آیا سے مختلف ہے تو تعلیم کتاب یہی حدیث کا جو تفسیر قرآن پاک میں آئی ہے اور حکمت سکھاتے ہیں یہ تو کتاب کی تشریح سے بھی الگ چیز ہے تو گویا خود قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں جس سے سنت کا شارح قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے اور جو لوگ ایک آیت لے کر باقی کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں وہ صرف سنت کے منکر نہیں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں اور قرآن بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے غالباً قرآن کو توڑنا مروڑنا آسان ہے سنت کو توڑنا مروڑنا دشوار ہے اس لیے سنت کا انکار کرتے ہیں تاکہ پھر اسلام سے جان چھٹ جائے اگر ہم چالیس آدیث کا مجموعہ لکھنا یا یاد کرنا چاہیں تو کیا صنعت کے ساتھ یاد کرنا پڑے گی نہیں ضروری نہیں آپ کی چوائس ہے اگر آپ بغیر صنعت کے بیان کریں تو کسی مستند کتاب سے نقل کریں غیر مستند کتاب سے نہ کریں اور سند بیان کرنا چاہیں تو آپ ضرور سند بیان کریں حدیث کے متعلق جاننے کا بہت اچھا موقع ملا ہے اللہ پاک آپ کو ایمان دے آمین اس لیکچر کو لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ آپ کے لیکچر لکھنے کی کوئی خاص کتاب ہو جو ہم کنسلٹ کریں یا کوئی اور طریقہ ہم اصطلاحات کو اچھی طرح سمجھ سکیں اصل میں یہی طے ہوا تھا کہ یہ لیکچر ریکارڈ ہوں گے اور بعد میں ان کو ٹرانسکرائب کر کے پھر میں ایڈٹ کروں گا تو شائع کریں گے انشاءاللہ اردو میں کوئی کتاب آپ دیکھنا چاہیں تو اردو میں کوئی ایک جامع کتاب کوئی ہے کہ نہیں ہے میں کل چیک کر کے بتا دوں گا میں اکثر اردو کتابیں پڑھتا نہیں زیادہ عربی کتابیں دیکھتا ہوں وہ بتا سکتا ہوں لیکن اردو میں کوئی کتاب اس پر ایک تو ڈاکٹر خالد الوی صاحب کی کتاب ہے بڑی اچھی کتاب ہے حفاظت حدیث اور ایک کتاب ہے علوم حدیث پر ہے ابھی ایک جلد چھپی ہے ایک جلد چھپنے والی ہے اچھا ایک کتاب ہے نخبت الفکر حافظ ابن حجر کی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ ہے نخبت الفکر اور بھی کئی ہے میں کل چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا فقی ترتیب سے کیا مراد ہے فقی ترتیب سے مراد یہ ہے کہ فقہ کی کتاب میں مضامین کو بیان کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں تہارت کے احکام ہوتے ہیں پھر نماز کے احکام ہوتے ہیں پھر زکوٰۃ کے اور روزے کے احکام ہوتے ہیں پھر حج کے احکام ہوتے ہیں پھر نکاح و طلاق کے احکام پھر وراثت وصیت پھر معاملات اور خرید و فروخت لین دین یہ ترتیب فقہ کی سب کتابوں میں رائج ہے اور امام مالک کے زمانے سے رائج ہے تو احادیث کی وہ کتابیں جو اس ترتیب سے ہوں جس میں سب سے پہلے تہارت پھر نماز روزے کے احکام ہوں وہ سنن کہلاتی ہیں جن میں یہ ترتیب نہ ہو وہ سنن نہیں کہلاتی مثلا صحیح بخاری میں یہ ترتیب نہیں ہے صحیح بخاری میں سب سے پہلے جو باب ہے وہ ہے باب اُفقان فقان بد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا آغاز کیسے ہوا سب سے پہلے یہ باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر علم کا باب ہے سنن ابن ماجہ میں پہلے علم کا پھر بقیہ باب ہے تو ہر مصنف کی ترتیب الگ ہے اگر عورتوں کے ساتھ محرم نہ ہو تو گروپ کی شکل میں حج یا عمرے کے لیے جا سکتی ہیں یہ تو آپ کسی مفتی سے پوچھیں لیکن فقاہ احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون معمر ہے اور اس کی حد انہوں نے پچاس سال قرار دی ہے وہ بغیر محرم کے عشت کے ساتھ جا سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہو اور ان خواتین کے محرم موجود ہوں یہ تو فقی نقطہ نظر ہے لیکن سعودی قانون کی روح سے بغیر محرم کے کوئی خاتون نہیں جا سکتی اور ہمیں اس قانون کی پابندی کرنی چاہیے میں تین سال حج کے انتظام سے براہ راست وابستہ رہا ہوں تو میں نے حج کے انتظامات کو براہ راست دیکھا ہے اس تجربے کی روشنی میں میرا مشورہ یہ ہے کہ بغیر محرم کے کوئی خاتون نہ جائیں چاہے ان کی عمر کتنی ہو اور شرن فقن اجازت کسی نے دی ہو یا نہ دی ہو بہتر یہ ہے کہ وہ ساتھ جائیں میں نے ایسے ایسے واقعات اور مثالیں دیکھی ہیں کہ محرم نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو کتنی مشکلات پیش آئیں یہ شریعت کا ایک حکم ہے اور بڑا ایک رحمت و شفقت پر مبنی ہے فقہ اسلام میں سب نے لکھا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی محرم جانے والا نہ ہو یا اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ محرم کو بھی لے جا سکے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے اپنے پاس پیسے ہوں لیکن محرم نہ ہو تو حج فرض نہیں ہے حج فرض جب ہوتا ہے جب محرم بھی ہو اور اس کے لیے بھی پیسے ہوں اپنے پیسے ہوں تو وہ جانے کو تیار ہو یا خاتون کے پاس پیسے ہوں کہ اس کو لے جا سکے اس لیے اس اجازت سے فائدہ اٹھائیے اور اگر محرم ہو تو پھر جائیں اس کے بغیر بڑی مشکل پیش آتی ہے صنعت کے ساتھ احادیث کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کوشش کی لیکن یاد نہیں رہتی بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہے میں نے بھی بڑی کوشش کی تھی لیکن مجھے بھی یاد نہیں ہوئی میں نے ایک زمانے میں کوشش کی تھی کہ صحیح بخاری مجھے صنعت کے ساتھ یاد ہو جائے لیکن یاد نہیں ہوئی اللہ سے دعا کریں اپنے لیے بھی کریں میرے لیے بھی کریں خدا کرے ہم دونوں کو یاد ہو جائے